أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے بول رہا ہوں بھائی آگے بڑھو پیچھے والے کپڑے کے باہر بیٹھیں گے بیچارے بھائی آپ لوگ آگے آ جاؤ کپڑے کے اندر آ جاؤ ارے کا خیال رکھو بھائی محترم بھائی دوستوں اللہ تعالیٰ نے والی چیزیں ہم نے آپ کو ادا پڑھائی جن کو سارے ربیوں کو ساری امتوں کو دیا گیا اور ان کی محنت بھی دی گئی لیکن جیسے ان پیغمبروں کی پیغمبری محدود علاقے تک تھی ایسے ہی ان نبیتوں کی امتوں کا میدان بھی محدود میدان ہے میں تھا لیکن محبوب ہمارے نبی عالمی نبی ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہے اور اللہ نے پورے عالم کے مشرق مغرب شمال بلو کالے گورے سب ہماری محنت کا میدان سارے لوگ ہماری محنت کا میدان اس محنت سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ میری زندگی میں ذاتی طور پر میرا ایمان بنے اگر اللہ سے تعلق بنے اللہ کی معرفت محبت سے نصیب ہو میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی یقین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا عملی جامہ میں اپنی زندگی میں پہناؤں اس محنت سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ میرا اندر آپ کے اندر آخرت کا استحدار پیدا ہو آخرت کا یقین اس کا استحدار تیاری کی فکر اور اپنے ہر چھوٹے بڑے نیک عمل کو اپنی آخرت کے سامنے رکھ کر میں آپ کرنے والے بنے اس محنت سے یہ بات چاہی جاتی ہے جب آدمی اس محنت میں قربانی کے ساتھ لگتا ہے اور جیسے اس کو کرنے کو کہا جاتا ہے ویسے کرتا ہے اس محنت کے اندر ایک کمیت بھی ہے اور اس کی ایک کیفیت بھی ہے جب کام پوری کمیت کے ساتھ اور صحیح کیفیت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ کام کرنے والے کے اندر ایمانی صفات اور ایمانی خوبیوں کو بھرتا ہے یہ کام کام کرنے والوں میں کیا بھرتا ہے بولو ایمانی صفات جو صفات ہفتہ شان ہوں ہر بندے میں دیکھنا پسند کرتا ہے اور جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کام کی برکت سے کم و زیادہ تمام صحابہ کو صفات سے نوازا جب آدمی صحیح کام کو لے کر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ چیزیں پیدا کرے گا ایمان ہے تقوا ہے توکل ہے شکر ہے صبر ہے احسان ہے ایزار ہے عدل ہے یہ سب چیزیں اللہ اس کے اندر پیدا کرے گا اور اسی سے بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بن جائے آئی سمجھتے ہو ہماری قیمت اللہ طے کرے دنیا کا کوئی آدمی کسی کی کوئی قیمت طے نہیں کر سکتا ہے وہ تو صحابہ سے جن کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے راستے سے بتا دی اب وہی بند ہو چکی ہے کس کی کیا قیمت ہے اللہ کے نزدیک یہ پردہ یہ راز آخرت میں کھلے گا اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہنے والوں کے لیے امام مہدی کا ساتھ دینے والوں کے لیے حدیثہ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو ان کے درجات اللہ کے یہاں کیا ہے وہ بیان کریں گے انہوں نے دجال کے مقابلے میں بڑے حالات کا سامنا کیا ہوگا برداشت کیا ہوگا امت کے پہلے طبقے کے بھی مناقب اس کے نبی نے بیان کیا اور عقید کا جو طبقہ آئے گا اس کے مناقب بھی بولو اللہ حضرت جی صاحب مریم علیہ السلام السلام کی زبان کے بیان فرمائے یہ امت کسی زمانے میں مناسب اور اہل مناقب سے صفات اور اہل صفات سے خالی نہیں رہی اس لیے اللہ نے یہ کام یہ محنت مجھے آپ کو دے رکھی میں آپ اس کو اس کی کمیت کے ساتھ جو مطلوب ہے ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک معیار سے کر کے رکھا اور اس کی کیفیت کہ ہر عمل کو کیسے کرنا دنیا میں ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ اس طریقے سے کریں گے تو رزلٹ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں وہ رزلٹ آپ کو ملے گا اگر آپ میں اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا کھیتی کا ایک طریقہ ہے حضرت موان محمد عمر صاحب فاروقی رحمتہ اللہ علیہ بیانوں میں اس بات سے سمجھاتے ہیں کھیتی کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے اس طریقے سے کسان کھیتی کرتے ہیں چار چھ مہینے کے بعد اپنی فصل سے جو گویا ہے اس کے کئی گنا وصول کر کے گھر لے جاتا ہے طریقے سے کیا ہے اس کا جو طریقہ معروف ہے کسانوں کے یہاں زمینداروں کے یہاں اس نے اس طریقوں کو نہیں بدلا اس کے بعد کوئی آدمی دو پانچ کلو گیوں چاول کسی سونے کے بکسے میں پیک کر دیں سیلوٹائپ مار دیں اس کو کسی مقبل کے کپڑے میں لپیٹ کر بیس فیٹ زمین کے اندر گھڑا کھود کے اس کو دفن کر دیں مٹی ڈال دیں پر مسلح بچھا دیں رات بھر نقلیں پڑتا رہے کہ اللہ اس گیہوں کو اگا دے اس چاول کے دانے کو اگا دے اللہ قادر ضرور ہے لیکن اس کی یہ سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کبھی دانے نکلیں گے بولو اس میں سے ارے بتاؤ نہیں نکلے کیوں طریقہ وہ نہیں حالانکہ جان بھی خوب لگی ہے محنت بھی خوب کی مال بھی خوب لگایا لیکن اس فن کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اس کا جو معروف طریقہ ہے جو ایک پرمپرا چلی آ رہی ہے اس کے ورود اس کے خلاف اس نے کیا ہے چاہے بے اختیار مالو جان محنت سفاقت تھکنا لیکن نتیجہ نہ دار آپ سمجھے ایسے ہماری یہ دعوت کے اعمال ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں مکان میں رہنے کے زمانے میں یہ سب اعمال میری آپ کی ایمانی تربیت کے لیے اس کے لیے بولو ہمارے لیے پہلے یہ بات سمجھو بستی والوں کے لیے نہیں ہے تبلیغ دوسروں کے لیے نہیں ہے تبلیغ کس کے لیے بولو اپنے اندر پابندی ہو اپنے اندر صفات پیدا ہو ہماری ذاتی زندگی شریعت سنت پر ہمیں اللہ سے ہمارا تعلق بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا اہتمام زندگی میں ہو ہمارے اندر روز بروز آخرت کی فکر بڑھے یہ تبلیغ اس کی محنت اس کے سارے ہمارے اس کے آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرے گا وہ اسی کے لیے کرے گا چلے میں چار مہینے میں اندرون میں بیرون میں اور مقام پر رہ کر اپنے مقامی اعمال کے اندر جیسے بتایا جاتا ہے اس طریقے سے محنت کرے گا سمجھے نا یہ محنت بھی اسی کے لیے کرے گا کہ یہ صفات یہ باتیں اس کی زندگی میں زندہ ہو اور یہ بات کب قابو میں آئے گی کہ جب یہ چیزیں میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں کے ہوئے طریقے پر ہم آپ کرنے والے بنے ہم آپ کیا کریں گے بولو کرنے والے بنیں گے اس میں تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی سنت یہ ہوتی ہے کہ مجاہدے کے بعد ہدایت یہ ہمارا یہ کام کیا ہے آدمی کے نفس پر زور زد نفس خوشی کا کام ہے بوجھ پڑتا ہے آدمی کی طبیعت کا لیکن اس کے طریقے کو آدمی نہ چھوڑے دوا کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کو چھوڑ دینا سمجھداری کا کام نہیں ہے دوا کڑوی ہوتی ہے لیکن جسے صحت چاہیے تندرستی چاہیے ہیلتھی بننا ہے وہ کتنی کڑوی ہوگی آپ ہاں، بند کر کے کیا کر لے گا بولو پی لے گا کھا لے گا چھوڑے گا نہیں وہ جانتا ہے اس کے اندر کا جو تاثیر ہے وہ تو اس کو تسلسل کے ساتھ میں کھاتا رہوں گا جب جانے کے بعد یہ تاثیر اندر سے ظاہر ہو اور مضبوط کیسی تاثیر مضبوط ایسے ہی یہ مقامی اعمال جس نے ہمارے اجتماع کے دعا کے دن کے اندر ساتھیوں کے بیچ میں ہر سال مظاہرہ ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ ہماری مزید اور جماعتوں کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے محنت کرو کیا ہو جاؤں میں جب صحیح کیفیت کے ساتھ بتا ہوئے شریکوں پر کام کریں گے تو اللہ تھوڑی محنت کے اندر کیا کرے گا نتیجہ دکھائے اور انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب وہ کوئی محنت کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے نا تو اس کی طبیعت اور زیادہ چلتی ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے اور دن میں سیٹ ہو جائیں اور خوب منافع ہونے لگیں اس کاروبار کو آدمی بدلے گا بولو اس کا ٹائمنگ بدلے گا جگہ بدلے گا بدلے گا نہیں بدلے گا سیٹ ہو گئے منافع ہو رہا ہے گمان کے خلاف مل رہا اور زیادہ آدمی شوق رغبت سے کرے گا گھنٹہ اور بڑھا دے گا کیا کرے گا بولو گھنٹہ اور بڑا دے گا ہاں، اپنی معاونت کے لیے اسٹاف بڑا دے گا اس کا ہاتھ کر بنے کیوں نفا سانی ایسے ہی دعوت کی محنت اس کا نفع میرے دوست بھائیوں جب صحیح طریقے سے ہوتا ہے تو سامنے آتا ہے وہ پھر شوق و رغبت کے ساتھ آدمی اور زیادہ کرتا ہے اور زیادہ وقت اس کو دیتا ہے نا روز پھر کیا کرتا ہے بولو ہاں اپنے وقت کو بڑھاتا ہے اور لگاتا ہے اور لگاتا ہے وقت اور لگاتا ہے کیوں نفع سامنے آ رہا ہے نفع کیوں سامنے آیا اس لیے کہ جیسے اس کو کرنے کو کہا جا رہا ہے ویسے کر تو میرے بھائیوں جس کو ہمارے یہاں کام کیسے کرنا اس کے طریقوں کا دعا والے دین کے اندر فجر کی نماز کے بعد مذاکرہ ہوتا ہے ہر اجتماع میں ہوتا ہے آپ میں سے بہت ساتھی ہیں ماشاءاللہ جو ہر سال اس مسجد میں شرکت کرتے ہیں کچھ نئے ہوتے ہیں جن نے انہیں سال چار مہینے لگائے یا اس سال وہ مسجد اور جماعت کے اندر اللہ جھوڑے اٹھنے بیٹھنے شروع ہوئے ان کے لیے پہلی مرتبہ موقع ہوتا ہے تو سب کے لیے یہ مجلس فائدے کی اور سال میں ایک مرتبہ اس طریقے سے جڑنا ہوتا ہے پھر آئندہ سال جڑے اس لیے دیکھو بہت جان توجہ کے ساتھ اس مجلس کے اندر بات کو سنیں سوئے نہیں آپ دیر سے رات کو سوئے ہیں جلدی اٹھے ہیں آج ہی کے دن کا مسئلہ ہے کبھی مسئلہ ہوگا بولو کل بعد بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے لیے اپنے آس پاس سونے والے بھائیوں کو محبت سے اٹھا دیں کروں گے ان اور ایک نیت یہ بھی کر لو جب تک ہمارا کام پورا نہ ہو وہاں تک یہاں سے اٹھ کر کوئی نہیں جائے گا ٹھیک ہے ان شاء اللہ جم کر بیٹھو گے اور اس لیے ہوتا ہے ہم اپنے کسی بھی ہلکے سے کوئی مسجد کا ساتھی بلا لیتے ہیں اس کے سامنے پانچ امال جو الگ الگ ہوتے ہیں کسی مسجد سے کس کو شکریہ کسی ہلکے کی مسجد سے کچھ اور شکریہ الگ الگ چیزیں الگ الگ مسجد کے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں بعض مرتبہ اس مسجد کے ساتھ جیسے بزرگوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے اس طریقے سے کرتے ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کے یہاں کام بہت اچھا ہو رہا ہے نمازیوں کی تعداد بھی بڑی ہوئی ہے دن دن جماعتیں اچھی نکلتی ہیں اس مسجد کی ہلکے کی سالانہ تین چار مہینے کی جماعتیں اچھی نکلتی ہیں تو ہم سب کے لیے کیا بن جاتا ہے بولو ایک سیمپل اور ایک نمونہ بن جاتا ہے ان کا ایک سیمپل نمونہ بن جاتا ہے ہمارے ضلع کا ہلکا ہے ہمارے ضلع کی مسجد ہے جب انہوں نے ایک بار بزرگوں کی اپنی تربیت کر لی اور بتاؤ ہوئے ڈھنگ طریقے سے کرنا شروع کیا تو سالانہ ان کا ریزلٹ اچھا جی، اس سے ہم کو کیا مل جاتی ہے بولو ہدایت اور رہبری مل جاتی ہے وہ دوسرے مسجد کے ساتھی ہلکن کے ساتھی بھی ماشاء اللہ اس کے ذریعے سے رہبری کرنے لینے والے بن جاتے ہیں اور یہ ساتھی جس نے اپنی مسجد کے حالات بیان کیے ہیں ماشاءاللہ اللہ وہ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے دیجئے یہاں کیفیت جو ہوتا ہے وہ کہنا ہے کاروباری کے اندر ابھی آپ کے یہاں مسجد اور جماعت کب ہے ہلاکتوں کا نظام کیسے ہے تو تعلیم کا نظام کیسے ہے نا گشت کیسے کرتے ہیں گشت کیسے کرتے ہیں یہ سارے اعمال کے بارے میں کیفیت کے بارے میں کارگزاری پوچھی جاتی ہے جو ہوتا ہے وہ ساتھی بتاتے ہیں کرو گے انشاءاللہ شاء کروں کرو گے بعد میں آنے والے بھی کرو گے اس کا چلے تو نہیں جاؤں گے تو یار کیا پھنس گئے ہم لوگ ایسا تو نہیں کروں گے اجمیرا کسی ہلکے سے امجیرا ہلکا جی ہاں۔ کہاں بیٹھا ہے آپ کی کوئی کتنی مسجد ہے دو مسجدیں وہاں ہاں مسجد کے ساتھ ہی آ جاؤ مسلمانوں کے کتنے ہیں آٹھ چار مہینے والے کتنے جلے والے کتنے والے جماعت کب بیٹھے گھر میں کتنے نمازی ہوتی ہے عشاء میں کتنے ساتھی بیٹھتے ہیں یہ چوبیس پچیس فجر میں ہوتے ہیں آدھے ہوتے ہیں آدھے کہاں کچھ بہت چلو ہو جاتی وہاں اچھا، آپ آسند یہ یہ مزید حضرت کی نماز کے بعد شروع والے دن میں ہوتی اس کو آپ حضرت دقت کرتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ قدر کی نماز بعد موجودہ جماعت میں جی ہاں تردید دی جاتی ہے جی۔ آپ کے علموں میں ہیں جی۔ آپ کے ساتھیوں کے علموں میں ہیں جی۔ آپ لوگوں نے کبھی نیت نہیں کی کہ فجر بات شروع کریں ہے فجر لیکن ابھی کچھ وقت سے کافی زیادہ کر لمبے وقت لمبے وقت میں بیٹھتے کتنے بیٹھتے تھے فجر میں دس گیارہ دس گیارہ بیٹھتے تھے کتنے بیٹھتے تھے یہ دس گیارہ بیٹھتے تھے استقامت رکھتے تو تھے ایشاباد بیٹھنے والے بھی کیا ہو جاتے وہ لوگ فجر میں آنے والے بن جاتے آپ کو ان کو اپنے تابق کرنا چاہیے کہ ان کے سابق آپ کو اٹھانا چاہیے آپ کے لمبے وقت فجر باغ بیٹھے تو ان کی ریاست میں آپ نے پھر سب شروع کر دیا اچھا آپ فجر باغ بیٹھنے سے محنت کرتے لیں لمبے وقت پر آپ کو فجر پاک بیٹھنے کے اور اس کے بعد محنت کرنے میں اور شیشا بات بیٹھنے میں اور محنت کرنے میں کیا فرق محسوس ہوا زیادہ ساتھی جو محنت میں جڑ جاتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے شروع بھی کیا کہ فجر کے فوراً بعد میں ملاقاتیں نہیں ہے ہیں تو زیادہ تر ساتھیوں تو ڈھائی گھنٹے بھی رکشا میں بیٹھنے والا سب کا ہے کہ محنت کریں گے لیکن وہ محسوس بیٹھ جاتا یہ ایک نقصان بھی ہے فائدہ جی، شرکت کرتا ہے وقت نہیں لگتا اس کا میں جی۔ جڑ نہیں پاتا جی۔ اور فجر تو اچھا، آپ کے ساتھیوں کے ڈھائی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اس زمانے میں جب آپ فجر بات پور سے بیٹھتے تھے اتنے ساتھیوں کے ڈھائی گھنٹے لگتے تھے آپ انشاباد بیٹھنے میں کیا نقصان ہوگا زیادہ تر ساتھی تو یہ کہ میں شامل تو ہو ہی رہے ہیں لگانے کی ترتیب لگاتے ساتھ جو پرانے ساتھی ہاں۔ اجرب میں بیٹھتے تھے ملاقاتیں کرتی کرتے ہیں ملاقاتیں ایک بات سمجھ میں آ بدر نہ نماز سے بات کی ہم اس پر جمنا چاہیے جی۔ آپ جمے آپ کی ساتھیوں کے ڈھائی گھنٹے بدر بعد مسئلے قابو میں آ گئے جی۔ سمجھے نا پھر آپ نے ان جوانوں کی اچھا بات بیٹھنا شروع کیا یہ بیٹھنا برائے بیٹھنا ہو گئے ان جوانوں کے ڈھائی گھنٹے لگتے نہیں ہیں محنت تو وہی کرتے ہیں آپ لوگ جو کرتے ہیں تو وہی لوگ محنت کرتے ہیں فرق کیا پڑا فائدہ کیا ہو اس بتاؤ فائدے والا نہیں فائدہ والا کام کرنا چاہیے یا نقصان والا کام کرنا چاہیے اچھا فجر کی نماز کے بعد کہاں کا نزیوا جماعت بیٹھتی ذرا ہاتھ اٹھاؤ فجر کی نماز کے بعد مزید اور جماعت کہاں کہاں بیٹھتی آپ ہلکے سے ہوا اور آپ کہاں سے بابا آپ کہاں سے اور مطلب کشاب بیٹھنے والے تھوڑے لوگ رہے ہیں پھر آپ نے یہ سب فجر بات آپ فجر آپ جواب سن ہم یہ بیٹھیں گے

آپ بھی پہلے شبت بیٹھتے تھے آپ بیٹھتے پہلے شبت کتنے لوگ بیٹھتے ہیں شبت پندرہ سولہ ہوتے تھے گندہ پڑتا تھا وقت زیادہ ہوتا تھا ہمارے پندرہ میں بیس سے پچیس ساتھی بیٹھتے ہیں زیادہ بیٹھتے ہیں عشا کے مقابلے میں اچھا، آپ پہلے بات بھی محنت کرتے تھے جی۔ آپ تجربہ محنت کرتے ہو نہیں کرتے ہیں اچھا دونوں محنت میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے آباد عام طور سے ہمارے وہاں دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ملاقات ہوتی لیکن اب فضر تجربات سے یہ ہے کہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے سے محنت ہوتی ہے کبھی ڈھائی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تجربہ آپ کو فرق محسوس ہوا جی لمبا مل جاتا ہے جی۔ محنت کا ٹائم مل جاتا ہے جی۔ فائدے کو یہ ہمارے یہاں بات پرسوں سے سمجھائی جاتی ہے کہ ہماری زیادہ جماعتیں فجر کی نماز کے بعد رہتی دن اور فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے نا وہ محنت کا وقت ہے فجر کی نماز کا وقت کا وقت کیا ہے بولو اور برکت کا وقت ایسا وقت ہے برکت کا ہر کام میں برکت ایک آدمی صبح ہے نہیں تو چار گھنٹے کی نیند پوری کر کے فجر کی نماز میں آتا ہے تو کیسا آتا ہے ایک دم فریش سر تک جاگروک چاقو چوبند جو دن بھر کی تھکان کر چکی ہے ایک دم فریش طبیعت ہے اور آدمی صبح فجر کی نماز کے اندر بعد اپنے مزید کے اندر تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم میں نہیں ہوتی ہے تو مشورے میں نماز کے بعد شرکت کرے گا تو صبح صبح کے اندر ایک فریش دماغ بہت اچھی بات اور بہت اچھی چیز اپنی مسجد کے لیے سوچے گا اس کے بعد اس پر آپ ایشابات بیٹھ آپ کام دھندے سے تھکے ہوئے ہیں ہر آدمی رات کا ہوتا ہے کاروبار سے تھکا ہوا ہوتا ہے آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تھکے ہوئے ہیں پوری مسجد اور جماعت دن بھر ساتھی تھکے ہوئے ہیں اب رات سے کیا ہوگا سب بگا سے لیتے ہوئے اور جمائیاں لیتے ہوئے سوچیں تھکا تھکا یا جماعت نہ اپنے بارے میں کوئی خیر کی چیز سوچ سکتا ہے نہ اپنے محلے والوں کے لیے کوئی خیر کی چیز سوچ سکتا ہے ایک فارمولیٹی مزید جماعت کی ہوتی ہے شبق کیا ہوتی بولو ایک فارمولیٹی ہوتی کیا پھر بیٹھے تھے دس سے بارہ سے پندرہ سے بیس سے پچیس سے ایک فارمولیٹی ہوتی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے <coughs> اور اس میں بھی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے پہلا اگست دوسرا اگست دوسرا اگست کرنے آپ دوسری جگہ چلے جائیں گے یہاں مزید پر کون بیٹھے گا عشا بات پہلے گش میں ہے نا مغرب عشا کا وقت دیا آپ نے عشا کے بعد بیان ہوا ہے مشکل ہے آپ کون گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے پھر کون بیٹھتا ہے دعا پڑھ کے سب گھر چلے جاتے ہیں آپ کے اب ہفتہ اجتماع بھی ہوتا ہوگا کتنی اجتماع ہوتا ہے سب جگہ پر حلقوں میں پنچکوسا ہوتا ہے نا سب جگہ تو جمعرات ہیں آپ کے یہاں تو سارے ساتھی پنچکوسا والے جمعرات کے دن پنچکوسا کی جگہ پر جمع ہو جائیں گے اس دن مسجد کے اندر مزید جماعت نہیں بیٹھے گی تو تین دن تو ایسے ہی چلے گئے آپ کے اب چار دن بیٹھیں گے جو کام پورے دن تسلسل کے ساتھ ہر روز کرنا چاہیے وہ آپ ہفتے میں چار دن کریں گے تو میرے دوستوں بھائیوں اس کے ذریعے سے آپ اپنی محنت کو اس سے کور کر پائیں گے آپ سمجھو جانا اس کو میں اللہ کا فضل ہے اسی زمانے میں آج سے پندرہ بیس چالیس سال پہلے اپنے صوبوں کے اندر یہ بات ضلعوں کے اندر لیکن بزرگوں کے سمجھانے سے سمجھتے سمجھتے سمجھتے الحمدللہ اب کہیں ہمارے پاس اس کی کارگزاری نہیں ہے یہاں عشاء کی نماز کے بعد مزیور جماعت بیٹھتی ہے سب جگہ یہ کارگزاری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد کے ساتھی مزیور جماعت میں بیٹھتے ہیں صبح آدمی فریش ہوتا ہے صبح برکت کا وقت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ ہمارے کی امتی کی بکور ہے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما خوش ہونے والوں مراقبہ کرنے والوں مراقبہ نہ کرو یار مراقبہ کو خانقاہوں میں ہمارے یہاں نہیں اس مسجد سے مراقبہ نہیں ہے برکت کا وقت محنت کا وقت آپ جو بھی محنت کریں گے نا تین دنیا کی اللہ اس میں کیا دے گا بولو برکت دے گا آپ جو سوچیں گے فریش دماغ کی حالت کے اندر آپ کی سوچ مضبوط ہوگی آپ کی فکر مضبوط ہوگی ایسا اچھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے صبح کا وقت ہے اور صبح میں آپ کی پہلی تھنک پہلی سوچ کیا ہے اللہ کا دین ہے مولنے کا گشت ہے گھروں کی ملاقاتیں ہیں آنے والی جماعت کی نصرت ہے یعنی کوئی بھی تقاضا تو وہ صبح کتنی مسلمان کی مبارک صبح ہے کہ اٹھنے کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کی فکر فرما فرماتے اللہ تعالیٰ سے کیا فرما فرماتے بولو دین کی فکر عطا فرما یہ کتنی مبارک صبح ہوتی ہے وہ تو پڑے گا وقت صبح نے کہا نہیں فجر میں آنے کی سستی کیوں فجر میں نہیں کرتے یا آدھے ساتھی فجر نہیں پڑتے سمجھے نہیں تو کل اٹھ کے نہیں پڑیں گے تو آپ کل کر دوں گے مشورہ ہمارا عمل وہ خیر و برکت والا اور مؤثر ہوتا ہے ہماری خود کی ذات کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مجاہدے کے ساتھ جو کیا بولو مجاہدے کے ساتھ سمجھے نا ساتھی فجر میں نہیں آتے اس کا مطلب کہ مشورہ بند کر دو فجر میں یہ تو بہت بڑی ڈرنے کی بات ہے بہت بڑی کوتاہی اور غفلت کی چیز ہے مشورہ کرو نہ کرو فجر کی نماز تو ہر حال میں فرض ہے وہ تو اللہ نے کسی حال میں معاف نہیں فرمائی سمجھے نا ہاں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ سوچ ہماری بہت ہی میرے دوست بھائیوں مہلک سوچ ہے اپنے بارے میں بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں اس لیے جہاں جہاں عشاء کی نماز کے بعد کے مشورے ہوتے ہیں اور وہ ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ فجر کے مقابلے میں عشاء کا مجمع زیادہ ہوتا ہے فجر میں ساتھی کم ہوتے ہیں اس لیے عشاء میں مشورہ رکھو ہاں۔ میرے دوستوں بھائیو یہ کیسی سوچ ہے یہ پستی کی سوچ ہے یہ کام کو اور اپنے ہاں۔ آپ کو نیچے لے جانے والی سوچ ہے آپ بھی نیچے چلے جاؤں گے کام بھی نیچا چلا جائے گا محنت بھی نیچے چلے جائے گی فکریں بھی کمزور ہو جائے گی اور میرے دوستوں بھائیوں کیا ہے اس محنت کے ذریعے سے جو باتیں تبدیلیوں کی آپ میں اپنی زندگیوں سے لے کر ایک ایک مسلمان سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ بات کبھی بھی وجود کے اندر نہیں سمجھتے ہو کام تو قربانی اور مجاہدے کا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں بولو سہولت والی تبلیغ کیسی چاہتے ہیں بولو سہولت والی تبلیغ کہ سہولت فجر میں نہیں کیوں فجر میں ہم سوتے پڑے رہتے ہیں سہولت ہماری عشاء کی ہے لہذا ہم عشاء میں آئیں گے کہ بھائی ایسی سہولت والی تبلیغ آپ صدیوں تک کرتے رہیں قیامت کے سور بھونکے جانے تک کرتے رہیں وہ میری آپ کی زندگی کے اندر ذرا بھی تبدیلی پیدا نہیں کرے گی سمجھے نا یہ سہولت نہیں ہے سمجھے نا یہ میرے دوست بھائیوں کیا ہے ایک سستی ہے ہمارے صاحب کہتے ہیں سستی کس کو کہتے ہیں سستی کا مطلب نہیں کہ ایک آدمی پڑھا رہے ہیں جمعہ لے کر سستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی میں ایک کام کرنے کی استعداد ہے پھر بھی وہ آدمی اس کام کو نہ کرے فجر میں نہ بیٹھنا ہمارا یہ سستی ہے فجر میں نہ بیٹھنا کیا ہے بولو اور سستی صد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں پناہ مانگی ہے اور امت کو پناہ مانگنا سکھایا ہے دعا کے راستے کہ سستی سے پناہ مانگو آجیزی سے پناہ مانگو اللهم بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز وال سستی سے پناہ مت ہو جو آپ سستی کرتا ہے نا اس کے ساتھ میرے دوست بھائیوں اللہ کی مدد نہیں ہوتی یہ ساری جو سوچ کی ہے نا وہ کسل سستی غفلت عشا کے بعد کا بیٹھنا جبکہ یہ پندرہ سال سے مذاکرہ ہوتا ہے اور آپ میں سے بیشتر لوگ ماشاءاللہ اللہ مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں ہر سال دو پانچ دس فیصد آدمی نئے آتے ہماری مذاکروں کے اندر سب سنتے ہیں سب کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد بیٹھنے کا معمول بناؤ بھلے کم ساتھی ہیں لیکن بیٹھو جمو محنت کی ترتیب صبح کے اندر بناؤ تو اس سے بڑا فائدہ ہو کیا ہوگا بولو اس سے بڑا کام ہو جائے نیت کرتے ہو انشاءاللہ جو فجر میں بیٹھتے ہیں وہ تو بیٹھتے ہی اللہ عورت فرما میں قبول فرما میں استخابت نصیب فرما میں جن مسجدوں میں ابھی تک عشاء کے بعد مشورہ جاری ہے ان سے ہم بہت معدبانہ گزارش کرتے ہیں بہت نمرتا سے نویدنتی کرتے ہیں وہ حضرات اپنے اندر تبدیلی لا بات مرتبہ کوئی چیز ہے نا کیا کہتے ٹیسٹنگ کے طور پر کر کے دیکھو چھ مہینے ٹیسٹنگ کر کے دیکھو کیا فائدہ ہے چلو گلے نہیں اترتی بات کیا کرو ٹیسٹنگ کرو ٹیسٹنگ بزرگوں کی بات ہے یہ فائدہ کس میں چھ مہینے تک ٹیسٹنگ تو کرو فجر کی نماز کے بعد مشورے کیا پھر دیکھو آپ فائدہ بات میں ہے یا فائدہ فجر کی بات میں سب طے کرو ان شاء اللہ ہم فجر کی نماز کے بعد سب مشورے بیٹھیں گے انشاءاللہ اپنی مرضی بات دیکھو آپ تھوڑے یہاں آپ گھر جاؤ گے نہیں تو کچھ ساتھی آپ سے یہ بھی کہیں گے ارے یار جو چلتا تو وہ چلنے دے رہے کیا مدد بھائی جو چلتا تو وہ چلنے دے رہے وہ تو ٹھیک ہے وہ ان کو اپنے علاقے نوعیت کی کیا خبر اپنے ایم پی کی کیا خبر ان کو یار ہمارے حالات کیسے ہیں یہ سب چیزیں دیکھو سمجھے نا اپنے بزرگ کی بات میں اپنی جب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اپنے بزرگوں کی بات ہے ہمارا کام کیا ہے سمینا ہوا تھا سننا اور ماننا سمجھ میں آوے تو بھی ماننا نہ سمجھ میں آوے تو بھی ماننا طبیعت چلے تو بھی ماننا نہ چلے تو بھی ماننا صحابہ کی خوبی ہے ان کی زندگیوں میں ہے نا ہاں طبیعت چلے تو بھی طبیعت نہ چلے تو بھی اس لیے آپ یہاں تھوڑے ہو وہاں جا کر بات رکھوں گے فجر کی نماز کے بعد کی تو کیا ہوگا ایک دم بھرا آئے گا بہت اقلاح ہوگا مزید اور جماعت کے اندر لیکن آپ سمجھاؤ سب کو لے کر بیٹھاؤ نہیں بھائی ایک بات سے بزرگ آدھے آدھے کم ہو جائیں آپ پچیس بیٹھتے تھے بارہ بیٹھے جیسے یہ کہہ رہے تھے پہلے ہم بارہ بیٹھتے تھے آپ کی شاید پچیس بیٹھتے ہیں انہوں نے دوسری کارگزاری سنائی بھائی نے عشا بعد ہم تھوڑے بیٹھتے تھے فجر میں کیا ہوگئے بولو پہلے آپ میرے دوستوں فجر بات شروع کرو دھیمے دھیمے دھیمے سارا مجمع کنورٹ ہو جائے گا کس میں بولو دیر لگے گی ایک چیز کا مزاج بنتے ہوئے کیا لگتی بولو راتوں رات قابو میں نہیں آتا جلد بازی سے کوئی چیز قابو میں نہیں آتی دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے ہر چیز پروان چڑھتی ہے اور اخیر میں جو ریزلٹ اس سے چاہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نتیجہ دکھاتے اس لیے ہمارا سارے ساتھی جو عشاء کی نمازوں کے بعد مزید اور جماعت کے اندر بیٹھتے ہیں ان سے ہماری بہت معتبارہ گزارش ہے وہ کل سے طے کر لیں آج سے طے کر لیں ابھی سے طے کر لیں ان ہم فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں گے ان اب تک کون کون مسجد والے بات بیٹھتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو کر لو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں دیکھو آدھی عشا بات ہے آدھی فجر بات ہے آجے پہلے فجر بات والے ہاتھ اٹھے یا عشا والے ہاتھ اٹھے کوئی بات نہیں لیکن آپ طے کر لو ان شاء اللہ بدل دینا ٹائم آئندہ سال اس مسجد کے اندر ہم جڑے تو ہمیں سو فیصد چاپا کی ساری مسجدوں کی کارگزاری یہ ملے کہ بھائی ہم سب فجر کی نماز پاس بیٹھے ہیں Gitu. Mas gitu. Makan minta. کرنا چاہتے تاریخ تو رات کے آتا تجار دن میں کیسے آ رہے ہیں بھائی تاریخ آپ کے یہاں فجر کی نماز کے بعد دوسری بار جمع بیٹھتی ہے کتنے گھر ہیں آپ کے اطراف میں تین سو کون سی مسجد آپ کی ہے آپ کی بات آپ کی مسجد اور جماعت پہ کتنے ساتھی بیٹھتے ہیں چار مہینے والے کتنے مسجد ہیں چار مہینے تیس تیس ساتھی ساتھی اور جمعے والے بیس پچیس آٹھ بیٹھتے ہیں یہ کتنے عرصے سے بیس پچیس بیٹھ رہے ہیں کم سے کم کتنے کم سے کم پندرہ سولہ ساتھی اور زیادہ سے زیادہ پچیس ساتھی جاتے ہیں بائیس ساتھی جاتے ہیں یہ پچیس آپ کی تعداد جو زیادہ سے زیادہ ہے نا یہ ٹوچ کی تعداد یہ کب کتنی مدت سے یہ پوچھنا چاہیے دو مہینے سے چار مہینے سے سال سے ڈیڑھ سال سے کیا اور آپ وزن کی نماز کے بعد ماشاء اللہ آپ کے یہاں یہ روزانہ کی محنت جو ہوتی ہے اس محنت کی کیا ترتیب ہے وہ بتا اتنی جوڑیاں بنائی ہے تین سو مکان کے لیے آپ کے ساتھی کیسے محنت کرتے ہیں کیسے ملاقاتیں کرتے کرتے ہیں یہ سمجھا ہماری مزید نواز کی پانچ جوڑی بنا تھی پانچ جوڑی سے تین جوڑی ہم نے بنا دی پانچ جوڑی کے جوڑے چار چار ساتھی تھے اب اس کو ہم نے چار چار پانچ پانچ ساتھی کر کے ہم نے اس کو تین جوڑی بنائی اور تین جوڑی میں سے دو جوڑی فصل کے بعد کام کرتی ہے اور اس میں سے پانچ جوڑی ہے جو ایک گھنٹہ ہے ڈیڑھ گھنٹہ ہے لگاتی ہیں اور ایک پیڑھی جو ہماری مغرب کے بعد کام کرتی ہے وہ باہر کام کرتے ہیں وہ شام کو آتے ہیں وہ شام کو پھر کام کرتے ہیں اس وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگاتے ہیں یہ تین سو مکان کی ملاقات پندرہ دن میں کتنی ٹائم میں پوری ہو جاتی ہے یہ ہر جوڑی کو ہم نے مکان میں تقسیم کر رکھے ہیں ہاں۔ ساٹھ ستر مکان ایک جوڑی کے پاس ہم جو آئیے ایک جوڑی تقریباً ڈیڑھ دو مہینے میں ان کے مکان پورے ہوتے ہیں سال بھر میں پورے محلے کی ملاقات کسی مرتبہ ہو جاتی ہے سو فیصد گھروں تک گوشت والد مردوں تک پہنچنا تو جائزہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پانچ چھ مہینے لگتے ہیں پانچ چھ مہینے لگتے ہیں ایک آدمی سے آج بات ہوئی پھر دوسری مرتبہ چھ مہینے کے بعد بات ہوتی نا ون کے چھ مہینے اس سے ہمارا کوئی گٹجوڑ نہیں ہے کوئی ملاقات نہیں اس ہاں، کے بعد بزرگوں کی طرف سے یہ بتائی جاتی ہے کہ پندرہ دن کے اندر سو فیصد مسلمانوں تک ہماری کیا ہو جانی چاہیے بولو بات ہو جانی چاہیے بیٹھک ہو جانی چاہیے مہینے میں دو مرتبہ ہاں، چھ چھ مہینے تک آٹھ آٹھ مہینے تک سال تک اگر اس مسلمان سے میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی اس کے تو ایمان کا دیوالیہ نکل جائے گا اس کی ایمانی دین کی سطح بہت نیچے آ جائے گی آپ سمجھے نا بھائی آپ کے یہاں پندرہ دن کے اندر سو فیصد ایمان والوں سے ملاقات کرنے والی مسجد والے کون تھے بتاؤ کہ ہم پندرہ دن میں سو فیصد مسلمانوں سے ملاقات کر لیتے ہیں آپ کے یہاں بتاؤ کھڑے ہو کر کون سی مسجد آپ کی کون سا گاؤں مرزا پور کتنے گھر ہیں ایک سو ستر مکان تو آپ پندرہ دن میں سو فیصد ہر گھر کی ملاقات کر لیتے ہیں کتنی جوڑیاں ملاقات کتنا وقت دیتی ہے ہر جوڑی ماشاء اللہ ڈھائی گھنٹہ دینے والے کوئی ہیں چار ساتھی تو آپ سو فیصد ملاقاتیں ہو جاتی ہیں ہلکا ایک سو ستر مکان کے ہلکے بنا دیے چھ جوڑیاں ہیں سیدھی بات ایک ایک جوڑی کی حکمت تقریباً تیس مکان آئیں گے تو آپ پندرہ دن میں کر لیتے ہیں اللہ قبول فرما اور کوئی کرتا ہے سو فیصد پندرہ دن کے اندر بالک مردوں سے محلے میں ملاقات ٹھیک اچھا اور کیا کرتے ہیں آپ لوگ چلو چھ مہینے میں ملاقات ہوتی ٹھیک اور کیا ہوتا ہے آپ کے یہاں مسلم جماعت میں بھائی بھائی او ادھر آؤ ادھر پانی پی لو میں پی لو پانی ہونا جوان آدمی ہو میں منہ میں بیٹھ کے ایسا سمجھ لینے کا جی اور کیا ہوتا ہے بھائی سنو ہوں اس میں نشٹ ہوتا ہے مغرب میں ہوتا ہے جی مغربی ہوتا ہے بارہ پندرہ ساتھی جو پورا وقت فارغ کرتا ہیں اور کیا ہوتا ہے چلو گشت کی بات ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے دوسرا گشت بھی کرتے ہیں جی۔ اور اور کچھ ہوتا ہے بولنے والوں کی خیر خبر ہاں، ہو ہاں ماشاء اللہ ہاں تازیش کے لیے بھی جاتے ہیں خیر قبر کے لیے بھی جاتے ہیں جی۔ اور کسی کے یہاں کوئی خوشی کی بات ہو تو آپ مبارکبادی دینے بھی جاتے ہوں گے نا ہاں بھلے اپنے سماج کا نہ ہو ان کا بچہ پاس ہو گیا کسی کا حج کا فارم پاس ہو گیا ہاں، یہ سب ہوتا ہے نا ہاں، کرتے نا ہاں، وہی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے اور کیا یہ سب مزید اور جماعت کا کام ہے لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہونا لیکن آپ طے کرو پندرہ دن میں سو فیصد ملاقاتوں کا نظام طے کرتے ان شاء اللہ ہاں آپ کی مزید اور جماعت میں پچیس آدمی بیٹھتے ہیں نا تین سو مکان ہیں چار چار کی جوڑیاں بناتے ہیں چھ جوڑی بن جائے گی یعنی ہر ایک کو پچاس مکان دے دو کتنے مکان پچاس چھ جوڑی کو ہارو ایک ایک پچاس مکان حصے میں آئے یہ پچاس میں پندرہ دن روزانہ ڈھائی گھنٹے دیں گے ایک ڈھائی گھنٹے میں روزانہ چار پانچ گھر کی ملاقات ہو دس پندرہ دن میں سو فیصد نظام قابو میں آ جائے اور سب سے ملاقات ہو بیٹھ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد اور جماعت ہے نا مسجد اور جماعت ہم لوگ بہت وسیع نیت رکھے ہم کیا رکھیں بہت وسیع نیت کہ جتنے لوگ مسجد اور جتنے محلے کے مسلمان ہیں نا سب مسجد اور جماعت کے ساتھ تو کیا بولو سب کو سب پر حضور کی محنت کی ذمہ داری ہے ہمیں ترغیب دے کر سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت سے جوڑنا ہے سب کو مسجد اور جماعت پہ لانا ہے یہ سوچ ہم بدلیں کہ بھائی مسجد اور جماعت خالی وقت لگے ہوئے ساتھیوں کا ٹوڑا بیٹھے بات سمجھو یہ ہماری ایک ذہنی محدود سوچ ہے اس سوچ کو مجھے آپ کو بدلنا ہے کام سب کا ہے ہر مسلمان کا ہے چاہے وہ سبلی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو چاہے اس کا چلا چارنا لگا ہو یا نہ لگا ہو ہر مسلمان کی بولو ایمانی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے محلوں میں دین کی محنت کے لیے کیا کرے بولو اپنا وقت جان مال پانی کرے محنت میں لگے ہمیں سب کو جوڑنا ہے ہم کو کیا کرنا ہے ہاں وقت لگا ہوا وقت جو عملہ ہے وہ تو ہمارا سرمایہ ہے جلد صاحب نے لگا ہوا گھر گھر کی ملاقاتوں میں ان کو تو اس کی ترتیب دیں گے ہی لیکن جن کے وقت نہیں لگے ہیں نئے آدمی ہیں کام کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں ایسے مجموعے کو بھی کیا کریں گے بولو مسجد اور جماعت کے اندر بٹھائیں جتنا عملہ زیادہ ہوگا اتنا کام کیا ہو جائے گا بولو آسان ہو جائے گا کناعت نہ برتے لوگوں سے ایک مسجد کے اندر بھی پچاس چار مہینے والے سو چلے والے ڈیڑھ سو کا مجمع ہے تیس آدمی بیٹھتے ہیں ہے نا تو بیس فیصد مجمع بیٹھتا ہے اسی فیصد مجمع فکروں میں روز کی محنت میں شرکت نہیں کرتا ہے تو ہمارا ہمارا ذہن کیا بنتا ہے ارے آنا ہے تو آنے بیٹھے تو بیٹھے اپنا تو کام ہو جاتا ہے تین دن کی جماعت بھی بن جاتی چلے کی جماعت بھی بن جاتی گش بھی ہو جاتا سب ہو جاتا ہے کناعت ہم برتنے ہماری یہ جو سوچ ہے نا کناعت برتنے کی اس سے کام کو ترقی نہیں ہوگی حالانکہ محلے میں جتنے چار مہینے چلے والے ہیں انہوں نے جب بھی چلے چار مہینے لگائے ہیں ان کے پیچھے کون تھکا ہے بولو کون تھکا ہے ہم ہی تھکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کون تھکا ہے ہم ہی تھکے ہیں ان کے گھر کتنی مرتبہ گئے ہوں گے تشکیل کے لیے کتنی بار سمجھایا ہوگا ان کو اچھا وہ لوگ نکلے ہیں تو کتنی قربانی سے نکلے ہیں ہم کو پتا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی گھر پر آنے کے بعد کچھ حالات آ گئے سستی آ گئی نفس شیطان اللہ نے سب کے ساتھ رکھا ہے سمجھے نا تو نہ جڑ رہا ہے تو پھر ہم اس کو میرے دوست بھائیوں اس کے حال پر نہ چھوڑے حال پر چھوڑ دینا ہی کناٹ ہے اس معاملے میں میں آپ قناعت نہ بڑھتے جیسے ہم اپنے دنیا کے کاموں میں قناعت برتتے ایک آدمی کا روز کا بکرا تین ہزار کا ہے دکان کا وہ اس پر قناعت نہیں برتتا ہے بلکہ کیا سوچ ہوتی ہے کل ساڑھے تین ہزار اس لیے ساڑھے تین ہوتے ہیں تو پھر قناعت نہیں ہوتی چار ہزار ہو پانچ ہزار ہو بڑھتی جاتی ہے اندر کے ہر استعمال لالچ رغبت ایسے میری آپ کی میں اپنے دین کے بارے میں میرے بھائیوں ہمارے جتنے ساتھی زیادہ ہیں نا وقت کا عملہ یہ بھی بڑھے اور عام مسلمان جو نماز کے اندر آتا ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے بولو ہماری مسجد اور جماعت اپنی جوڑیاں طے کر لے اپنی ترتیب سالانہ ماہانہ یومیہ سب کی مسجد اور جماعت میں ترتیب بناؤ پچیس بیٹھتے ایک بھی باقی نہیں رہنا چاہیے پندرہ بیٹھتے ایک بھی باقی نہیں رہنا چاہیے جتنے ساتھی ہیں ان تمام کو دعوت میں استعمال کرو روز کی ملاقات میں استعمال کرو سب بیٹھ کر اپنے ہفتے طے کریں سب بیٹھ کر سال کے مہینے طے کر لیں ان مہینوں میں تین دن لگیں گے ان مہینوں میں ہمارے کیا لگیں گے بولو چیزیں لگیں گے جماعت کو لے کر چلنے والے ساتھی ہیں وہاں مدد کرنے والے ساتھی ہیں وہ کتے کاٹا جماعت کے معامل اور مددگار ہیں یہ سارے اپنی جوڑیاں طے کر لیں ملاقاتوں کی بھی ماہانہ اور سالانہ وقت لگانے کی ترتیب یہ ہماری پہلے سے کیا کریں گے بولو اور بھائیو طے کریں گے اور پھر گھر گھر کی ملاقاتیں اور ہر گھر میں ایمان کی اعمال کی آخرت کی بات اس آدمی کے دین کی جو سطح ہے اس کے اگلے سطح کی تشکیل سمجھے نا ہر ایک کی بات میں بات رکھیں گے چار مہینے کی ہاں، اللہ کو جس زمانے میں لوگ تبلیغ کو دس منٹ نہیں دیتے تھے لیکن بات مولانا کی کیا ہوتی تھی بولو چار مہینے ارے وہ نیا آدمی ہے مشکل نہیں کریں گے جس کو کہیں گے ہمارے محلے میں وہ درجی ہے نا وہ چار مہینے جا کر آئے وہ ہمارے یہاں نہیں وہ برتن کے کاروبار آدمی وہ رکشا چلانے والے بھائی ہیں نا فاروق بھائی وہ بھی چار مہینے میں گئے اس کو اس کے لیول کے لوگوں کی مثالیں دیں گے تاکہ یہ نہ سمجھے کہ بہت اونچے لوگ چار مہینے جاتے ہیں وہ بھی سمجھے کہ یہ سب میرے لیول کے لوگ ہیں یہ چار مہینے جا سکتے ہیں تو میں بھی ہمت کروں تو جا سکتا ہوں اپنے محلے کے لوگوں میں ایسے لوگوں کی مثال دیں گے تاکہ اس کی طبیعت چار مہینے کی تشکیل سے ایک دم وحشت نہ کھا جائے سمجھے نا نیا بیاں تین دن نہیں لگا ہے اس کی تین دن کی اخیر میں سستی بلائیں گے اور میرے دوستوں ہمارے جتنے لے کر چلنے والے ساتھی ہیں نا ان کے ہفتے طے ہیں تو کسی بھی کسی نے ہفتے کے اندر یہ کیا ہو جائے گا بولو آپ نقد ہفتے کی تشکیل کریں یہ جمعہ وہ نہیں آ یہ جمعہ کو تو میں ان کی اب شادی ہے نہیں جا سکتا اچھا چلو اس کی اگلی جمعہ کو بتاؤ ہے اگلی جمعہ کو جاؤں گا اگلی جمعہ کو بھی اپنی جوڑی سے ہے یہ تین دن کی جماعت اسی طرح بنتی ہیں کوئی ہنگامی تشکیل سے نہیں بنتی ہے ایک گھر میں تین بالک مرد ہے تین سے ملاقات ہو جانی چاہیے ایک سے ملے دو سے نہیں ملے یہ ادھوری بات ہے گھروں میں بیٹھ کر بات ہونی چاہیے کھڑے کھڑے باہر بات ہونا چاہیے چھوٹے گھر ہیں مجبور نہ کرے بار کرسی ڈلوا دے چٹائی بچھوا دے کپڑا بچھوا دے اس کے سہن کے اندر وہاں بیٹھ کر بات کرے عمومی گش میں جیسے کھڑے کھڑے بات کرتے نا گھر گھر کی ملاقاتوں میں ایسے کھڑے کھڑے بات نہ کریں سمجھے گھروں میں بیٹھ کر بات کریں اور ایسی آواز سے بات کریں کہ گھر کی خواتین بھی اس کو کیا کرے بولو ہماری بات کو سن سکے اس کو بھی پتا چلے کہ دین کی بات ہو رہی ہے ایمان کی امال کی نماز کی گھر میں اعمال کی تعلیم کے زندہ کرنے کی اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات عورتوں کے کان خرگوش کی طرح تیز ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں بولو ہاں۔ آج جب اس کی میاں سے بات کریں گے اور خسر خسر خسر خسر کریں گے نا ہوگی تو کچن میں ہاتھ چلتا ہوگا پتےلے میں کان آپ کی طرف ہوگا کان کہاں ہوگا بولو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا سمجھا رہے ہیں ان کو کیا پٹی پڑا رہے ہیں ارے ہوتا ہے نا اس لیے زور سے تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو بہت سی مرتبہ تشخیص کرنے میں وہ آدمی آنا کانی کرتا ہے ہانا ہانا کرتا ہے وہ سب سنتی ہیں کہ میرا میاں جواب نہیں دے رہا ہے تشکیل میں بس ہاں، ان شاء اللہ نیت ارادہ نہیں کر رہا ہے ہمارے جانے کے بعد وہ خود اس کے پاس آتا بولے کیا غلط کیا تم کو انہوں نے اچھی بات تو کہیں جاؤ نے چل جاؤ نے چلائے محلے کی جماعت جاری مسجد تھی بہت سے لوگ ہماری تشکیل سے قابو میں نہیں آتے ہیں ہوم منسٹر کی تشکیل سے قابو میں آ جاتے ہیں ہے کہ نہیں آ جاتے نہیں آ جاتے اس لیے میرے بھائیوں بات ایسے انداز سے کریں کہ گھروں کی عورتیں کوئی غلط فہمی میں ہماری باپ سے مبتلا نہ ہو بلکہ ان کو بھی کیا ہونی چاہیے بولو تشبی چپی اور تسلی ہونی چاہیے ایک مرتبہ میں اپنے یہاں محلے کے اندر ملاقات میں تھا ایک آدمی کے پاس ہم لوگ چار مہینے کی جماعت بنا رہے ہیں بہت دیر تک سمجھاتے رہے سننا رہے بہت مشکل سے ان شاء اللہ کاٹھی دو مرتبہ چاہیے گھر میں سے کتنی مرتبہ پونا گھنٹہ ہو گیا دو مرتبہ اس کی بیوی نے چائے بنا کر دیا بھائی ہو بھائی ابھی بہت دیر سے بیٹھا بلایا تو بہت مشکل سے انشاءاللہ نیت کی تو ہم نے کوئی وصولی دے دیں وصولی دے دیں اس نے کہا کہ پیسے نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس ہم نے کہا تھوڑا یا بات پانچ سو روپیہ وصولی کے لیے تیرے پاس چلو شام کو دے دوں گا یہ وہ کرتے ہیں اب بہت دیر ہو چکی تھی تو نکل گئے باہر جب باہر نکلے نا تو میرے پاس پانچ سو کو نیٹ تھی نوٹ کی کیا گیری بولو سے پانچ سو کی دو منزلہ مکہ تھا اوپر سے پانچ سو تو میرا رہبر تھا وہ اس گھر کا سگا بتی جاتا اس کی ٹوفی اور پوپا کا مکان تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی یہ پانچ سو کی نوٹ اوپر سے کی ریجیکٹ تو کون کا میری پوفی ہے بولے اشارہ کر کریے لے جاؤ لے جاؤ اس کو لے جاؤ میں وہ دیتی ہوں سمجھتے ہو بات گھروں میں بیٹھ کر سمجھے نا عورتیں سے ہماری معاون مل جاتی اور اللہ کا فضل ہے دیکھو عام طور پر ہمارے گھروں میں محنت کی برکت سے ہماری خواتین کی اتنی سوچ تو ہے کہ خیر کے کام میں میں رکاوٹ کیوں بن اور بولو ہے ایسا ہے کہ نہیں بتاؤ سب کو تجربہ اپنے گھروں میں سمجھے نا بھلے اس کا آپ کا نکلنا وقت اس کو ناپسند ہو لیکن وہ رکاوٹ ہی نہیں بنے بولے میں کیوں گنےگار بنوں آپ کو نہ کر وہ یہ تھنک یہ سوچ رکھتی ہے اس نے گھروں میں پوری بات بیٹھ کر سن اور جیسے ہمارے بھائی نے سنا ہے محلے والوں کی غمی میں خوشی میں شرکت کر بھلے ہمارے سماج کے لوگ نہ ہو ہر ایک چیز میت کو فوراً چلے جاؤں بچے ابتدائی جتنے مراحل ہوتے ہیں نا گھر والوں کو صدمہ لگتا ہے مسجد اور جماعت کے ساتھ وہ سارے کام اپنے حوالے لے فون کرنا نہلانا کپل لانا پکا لانا جنازہ لانا مسجد سے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا احسان زندگی بھر آتی نہیں بولتا پھر آپ کے محلوں میں تو مانوس غیر مانوس دونوں ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں سمجھے نا تو غیر مانوس کو بھی ہم میرے دوستوں بھائیوں غیر مانوس اپنے دماغ میں نہ سمجھے ہر مسلمان مانوس سمجھے نا اس کے گھر کے اندر بھی اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جامے مزید اور جماعت کے ساتھ ہی کیا بڑھو پہلے پہنچے ہم لوگ یہ سنگ رکھتے ہیں کہ یار کیا ہے اپنی مزید میں نماز بھی پڑھتا کیا ہے ایسا نہیں مسلمان ہے ہمارا ایک آدمی کا محلے ہے اس کے والد کا چنے کا کاروبار وہ کب بھی میں سلام کروں جواب نہ دے سلام کروں کب بھی جواب نہ دے بندہ اچھا اس کے دو بیٹے دونوں ہی ہماری مسجد سے قریب گھر لیکن کبھی نماز پڑھنے ہمارے یہاں نہ اور کبھی ایک روپیہ مسجد میں چندہ نہ دے مسجد کے اندر اس کے بچے پڑھیں لیکن چندہ ایک روپیہ کا نہ دے تینوں باپ بیٹوں کو ہم سے بہت الرجی ہم اپنا کام اخلاق سے جاری رکھتے تھے سلام دعا وہ جواب دینا دے چلو کوئی بات نہیں اس کے باپ کا انتقال ہو مجھے پتا چلا میں نے اپنے امام صاحب سے فون کیا میں کہ تم جلدی پہنچو وہاں میں آ رہا ہوں دو چار ساتھیوں کو اور فون کر دیا وہ اس کا انتقال ہو گیا ہم چار پانچ جنے فوراً اے ٹو ٹائم اس کے گھر پر پہنچ گئے اور دونوں بچے رو رہے تھے باپ کے مرنے پر کو تسلی صبر ترتی اترتی عورتوں کو اب ان کے رشتے داروں کو فون کرنا ہمارا سماج ان کا سماج الگ ہے کمیونٹی کیا ہے بولو الگ ہے میں نے کہا بھائی تمہارے رشتے داروں کا نمبر بھی میں فون کر دوں سب کو تو انہوں نے کئی نمبر نکال ان کو تو وہ کیا بولتے ہیں فون کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا سب کے نمبر نکالے ہم نے سب کو فون کیا آپ کے چچا آپ کے پوپ آپ کے ماموں آپ کی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ہے بہت فی الحال سب جگہ دو آدمی کو فوراً کہہ دیا میں ذرا پانی گرم کروا میت کے غسل کے لیے غسل دے جانے والوں کو بلا لیا ہے مسجد میں سے تختہ نہلانا کا لائے جنازہ لیا ہے کفر کمیٹی والوں کے پاس سے کفل لیا ہے اور قبرستان میں فون کر دیا جو قبر خود تھے ان کو فون کر دیا تو بھائی اچھا۔ یہ جتنی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں جو فرسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے میت کے لیے شروع کے اندر وہ سارا چیز ہم نے سنبھالی مزید اور جماعتوں نے جنازے میں شرکت بھی کی نماز ان کے مولانا نے پڑھا ہم نے بھی پڑھ لی نماز ان کے بھی پڑھ لی جنازے دفن کیا سب کیا لوگ بیٹھنے آتے ہیں دو تین دن کے لیے تعزیت کے روزانہ مسجد اور جمع سے پانچ سات آدمی بیٹھنے جاتے ہیں وہ دن آج کا گڑی دونوں بھائی ہمارے یہاں مسجد میں آنے والے بن گئے سمجھے نا وہ ایک تعصب ایک وحشت کی اللہ نے ختم کر دی کیوں کیوں آپ نے کوئی تقریر کی ارے بتاؤ اس نے اخلاق یہ کام اس نے اخلاق سکھاتا ہے سمجھا نے اپنوں کے ساتھ بھی اور بولو برائیوں کے ساتھ جو تبلیغ کو مانے ان کے جو تبلیغ کو نہ مانے ان کے ساتھ ہر ایک سے اخلاق سے پیش آؤ ہمارے کام کرنے والے ساتھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ نیا ہے اس کی عزت کرو پرانوں کی عزت کرو نئے کی قدر کرو ہے نا اس کے ساتھ میرے دوست بھائیوں ہمت افزائی کے ساتھ اس کو چلاؤ تھوڑا کرے تو بھی اس کو ہمت کو داد دو پرانے کام کے اندر پرانے ساتھی ہمارے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہیے بولو افلاد سے پیش آنا چاہیے ٹھیک ہے وہ معذور ہو گئے بیمار ہو گئے عمر ہو گئی طاقت جواب دے رہی ہے پہلے جیسی ہمت پہلے جیسا کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو اپنی زبان کے کسی غلط بول کا ٹارگیٹ نہ بنا بات سمجھو میرے بھائی اسی زمان میں وہ میدان میں تھے جب تو ہمیں کوئی کچھ تھا نہیں وہ تو ایسے ماحول کے اندر کام کرتی جب چاروں طرف مخالفت تھی گھروں میں مخالفت تھی کام پڑتی بولو گھروں میں مخالفت ایسے ماحول میں انہوں نے کام کیا پرانے بچار ہر پرانے کی قدر کرے عزت کرے سبزی یہ چیز سکھاتی ہم کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اپنی سوچ کو قابو میں رکھیں کسی مسلمان سے بدگمانی کرنے کی مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے اس نے زن کی کوئی دلیل نہیں کوئی اس نے زن کے لیے مسلمان کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے مسلمان کا مسلمان ہونا ہی کیا ہے بولو اس کی کوئی دلیل نہیں چاہیے بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے اور وہ دلیل بھی کیسی ہو جس کے ہزاروں راستے نکل سکتے ہیں ہزاروں تعبیل ہو سکتی ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں بدگمانی بد زبانی بد اخلاقی سمجھے نا محلے والوں کے ساتھ سلام کرے مسیح اور جماعت کے لوگ کیا کرے بولو وہ سامنے والا مجھے سلام کرے اس کا انتظار نہ کرے ہاں حدیثوں میں ہے کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ ان دونوں میں سب سے افضل ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اپنے سے قبر کی نفی کرتا ہے تو قبر تکبر گمنڈ یہ بہت بھینکر برائی ہے حضرت تھانوی کی کتاب اس کا نام ہے ام الامراض ساری بیماریوں کی جڑ وہ کیا ہے کبر ہے گمنڈ ہے کیا ہے بولو ہاں جتنے میرے بھائیوں بد اخلاقی کے گنا ہوتے ہیں نا وہ اندر کے کبر کی وجہ سے ہوتا ہے حسد بھی ہوتا ہے نا وہ کبر کی وجہ سے آدمی کسی کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے نا وہ بھی کس کی وجہ سے بولو کبر کی وجہ سے اور حدیثوں میں ہیں جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر کبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا الکبری ہے اور ردائی ہے نا بڑائی میری چادر ہے جو آدمی میری چادر میں پیر ڈالے گا میں اس کو کسی طرح باقی نہیں رکھوں گا نہیں چھوڑوں گا اس لیے میرے دوستوں بھائیو سلام کرنے میں پہل کرے ہر مسلمان سے کیا کرے بڑو ہاں مانوس ہو غیر مانوس ہو نیا ہو یا پرانا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرنے میں کیا کرتے بولو پیش کرتے بچوں کو سلام کرے کون کر رہے بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہم حضور سے بڑھائیں گے حضور ہمارا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے سلام کرنے میں ہر ایک کو پہلے مسیح اور جماعت کے سب ساتھیوں کی یہ صفات یہ خوبی اندر سے ہونی چاہیے سمجھے روزانہ کی ملاقات کو کہیں گا پندرہ دن کے اندر اس کو فنش کرو پھر مشورے سے بدلو روزانہ اور جماعت میں جوڑی وائز کارگزاری جماعت نمبر ایک جماعت نمبر دو جماعت نمبر تین کارگزاری ہونے کے بعد ہر جوڑی الگ سے بیٹھ جاؤں آج کس کو ملنا ہے وہ طے کر لو بہت سی مرتبہ لوگ گھروں میں نہیں ملتے ہیں آپ کو کام دندے کی جگہ پر ملیں گے کہاں ملیں گے بولو کام دندے کی جگہ پر گھروں پر نہیں مل پاتے ہیں لوگ وہ ایسے مصروف ہیں فجر سے پہلے نکل جاتے ہیں یہ سبزی والے گوشت والے پھل والے ان کا مارکیٹ تو ترجیح میں کھلتا ہے سب جگہ شہروں میں وہ تو بہت سویرے نکل جاتے ہیں ایسے لوگوں کی ملاقات کی کوئی ترتیب سوچی تاکہ سو فیصد گھروں تک ہمارا پہنچنا ہاں، نیت کر دو انشاءاللہ ہر پندرہ دن میں سو فیصد مسلمانوں تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ کون کون پہنچے گا چلو میں جاتا سے ساتھی آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ کوئی جوان آتی نہیں جوانتی کای والے آپ ہی جوان ہے سب میں ارے رام کا اس بوڑھے پر یار کوئی جوان کو بھیجو کو رکھ دو میرے پاس آئے بہت اچھے آدمی ہے آدمی کو شرم آ مجھے بھی پوچھتے ہوئے آپ بھی ایسے پڑتے اڑ جاتے ہو کسی کو جوان چوکرے کو بھیج دو میرے پاس آ جاؤ کوئی بھی آ جاؤ نہیں والے می بہت سارے بیٹھے کیوں نہیں ہمت کرتے آ جاؤ کوئی بھی آپ بیٹا چلو آپ آ جاؤ یہ کم ہمتی کا شکار ہے اللہ نے ہمت رسی فرمانا <laughs> آپ کی مزید میں کیا تعلیم کا وقت ہے کتنے کتنے لوگ تعلیم میں جڑتے ہیں تعلیم ہوتی ہے ہاں جی۔ پندرہ سے بیس کتنے ہوتے ہیں شامل میں پندرہ بیس بیٹھتے ہیں یہ کتنے سے پندرہ بیس بیٹھ رہے ہیں کافی ٹائم ہے ایک سال دو سال تین سال دو تین سال سے بیٹھ رہے ہیں اچھا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے پندرہ بیس بیٹھتے اس میں اضافہ ہونا چاہیے ہاں، سوچا تو اس کے لیے آپ حضرات کیا محنت کرتے ہیں اچھا، گھر گھر کی ملاقاتوں کا انتظام ہے آپ کے یہاں تجربہ کی شاپ دونوں اچھا آپ کی مزید اور کی شاپ بیٹھتی ہے فجر کے بعد آپ گھر گھر کی ملاقات میں اس کی ترجیح دیتے ہیں جی۔ اچھا جو لوگ فجر میں آتے ہیں ان کو کبھی آپ وصول کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ نے میری گھر پر ملاقات کی میں تعلیم میں نہیں بیٹھتا مجھے ترجیح دی تھی فجر میں آپ بھی گھر سے نکلے میں بھی گھر سے نکلا رسم میں دعا سلام ہو گئے جی۔ آپ بھی چوپ میں بھی چوپ میں بھی فجر میں جماعت کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے جمع پڑھتے میں چلا ہے کوئی کوئی اس کی فکر ہوتی ہے بھائی کو جنہوں نے لڑکی کی ملاقات میں تعلیم میں بیٹھنے کے لیے حامی بھری ہے ان شاء اللہ کہا ہے وہ اگر فجر میں آتے ہیں تو ان کو بٹھانے کی کوئی ترقی کوئی محنت مزیور جماعت کی ان کو وصول کرنے کی کوئی محنت کیا محنت وہی پوچھتا ہوں کیا ہوتا ہے جوڑی کی جماعت کے علاوہ بھی جیسے مان لو کوئی ساتھی ہمارا نہیں آ رہا تعلیم میں نہیں بیٹھ پایا نہیں آ پا رہا باقی کم ہے تو پھر اس تین چار ساتھی ملاقات کرتے ہیں وہ ساتھی کی بات ہے وہ تو عام ہاں، مسلموں کی بات کرتے ہیں تو نماز کی دعوت دیتے ہیں جیسے ہم کو ایک ساتھی ہمارے وہ فجر میں سب کو ہو میری بات سنا کے لیے نہیں بولتا ہاں، اچھا کتنے کتنے گھر آپ کے مسجد کے اثرات میں ایک سو بیس کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے بیس مکان چار مہینے والے کتنے ہیں آپ کے یہاں تینتیس قلعے والے کتنے ہیں تینتیس سو ستہتر کی تعداد مل کر کتنی ہوئی تعلیم کتنے گھر میں ہو رہی ہے بھلے گھر میں دو تین آدمی چلے چار مہینے والے ہیں وہ نکال دو گئی چھپ لے سو گھر تو رہے ہونا کتنے گھروں میں ہونے چاہیے کم سے کم یہ سو جو وقت لگا کرا ان کے گھروں میں تو ہونی چاہیے نا اچھا ان کے گھروں میں فضائل اعمال بھی ضرور ہوگی ہوگی نا سب کے گھر میں اور پھر آپ اس سلسلے میں کوئی محنت نہیں ہو سکی گھر گھر میں یہ تعلیم کا عمل زندہ ہو جو ہے نا اس میں ہر گھر آتے ہیں ان کو ترغیب دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں گھر گھر کی ملاقاتوں میں ترجیح دیتے ہیں جی۔ کبھی ایسا ہوا کہ گھر گھر کی ملاقات میں جس گھر میں پتہ چلا تعلیم نہیں ہوتی ہے اس گھر میں فضائل کی کتابیں آپ نے منگوایا لاؤ چلو تھوڑا شروع کرو آپ سے تعلیم کا منصوبہ ایسا نہیں ہوا ایسا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا نا ان کے سامنے لوگ تعلیم کو بہت بڑی چیز گھر میں سمجھتے ان کے سامنے شروع کروا پانچ منٹ ہم پڑھ کے بتا ہے نا ابو مان جائیں ماشاء اچھا ہماری جو آپ کی ایک سو بیس گھر میں ہفتہ تعلیم مصروف کی جو ہوتی ہے کتنے حلقے اس کے ہیں کتنی بہنیں آپ کی آشرا چلات اور تین دن لگائی ہوئی ہیں شر لگائی بہنیں کتنی ہیں ہاں۔ اور تین دن لگا کتنی بہنیں بارہ آٹھ بارہ بیس ہوئی اور چلا لگائی کوئی بہن ہے نہیں آپ کی مسجد کے آدھار میں آپ کے مسجد ہی کی بات کر رہا ہوں بیس بہن آپ کے پاس ہے ہلکا آپ کا ایک ہے گھر ایک سو بیس ہے جی۔ نا تو آپ اس کے تین ہلکے کر سکتے ہیں دوسرا ہلکا شروع کیا ہاں لیکن وہ نہیں آیا مطلب شروع میں ایسا ہوتا ہے کیا نام بتایا ہاں، شروع میں ایسا ہوتا ہے سمجھے نا ہاں، حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اول عمر کا کبھی سا پہلی مرتبہ سواری پر سوار ہونا کیا ہوتا ہے بولو دشوار ہوتا ہے نئے چپل لیتے ہیں تو شروع شروع میں ایک دو دن میں کاٹتے ہیں اڑتے ہیں لڑتے ہیں کہیں نہ کہیں پھر دوسرے مہینے کیا ہو جاتے ہیں بولو بولو کیا ہو جاتے ہیں سیٹ اپ ہو جاتے ہیں نارمل ہو جاتے ہیں ورنہ شروع میں دو دن میں کہیں انگوٹے پر کاٹیں گے کہیں سائڈ پر کاٹیں گے جوتے بھی نئی چیز جب شروع کرو گے نا اپنے تو شروع شروع میں تو دیر لگتی ہے لیکن جمے رہوں گے تو کیا ہو جائے گا بولو سیٹ آپ کی اصطلاح تین ہلکے کی ہیں بیس عورتیں ہیں نا بیس وقت لگائی بہنیں ہماری ہیں تین ہلکے کی استعداد ہیں ایک سو بیس گھر ہیں چالیس چالیس کے تین ہلکے کر دیں مشورے سے تین پرچے بنے بھلے تین الگ الگ رکھو یا ایک دن میں رکھو ہے نا اشرے والی بہنیں تقسیم کر دو ہلکوں میں تین دن لگی ہوئی بہنیں بھی ان کی جوڑیاں چیک کر دو وہی تمام ہلکوں کو کیا کر لے بولو سما اس سے آپ کے کام کے اندر بہت ترقی ہو اور نئی نئی بہنیں حلقوں میں جڑے گی اس سے گھروں کی تعلیم کی تعداد بھی بڑھے گی سمجھے نا جب آپ کہہ رہے ماشاء اللہ آپ کے اتنا بڑا مجمع وقت لگا ہوا ہے نا سو کے قریب اور کالی تعلیم بیس گھر میں ہو رہی ہے اس کے بڑھانے کا آسان طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے اللہ جزا کرنا بھائی دیکھو تعلیم دو تعلیم گھر اور مسجد کی ملا کر ایک عمل ہے مسجد کی تعلیم میں جس وقت میں نمازی زیادہ ہو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ فکر کے ساتھ کتاب لے کر بیٹھے سارے مسلیوں کو دعوت دیں گھر گھر کی ملاقات میں بھی دعوت دیں لوگ نماز کے اندر بات فجر بات تعلیم کے اندر شرکت کریں چلتے چلتے محلے میں ساتھ ہو جائیں نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے اور رات کو انہیں سے ملاقات میں ہم نے ان کو سمجھایا ہے ترغیب کی ہے ان کو آپ دعوت دو کہ بھائی صبح تعلیم ہوگی ان شاء اللہ بیٹھے آئیے یاد دلا رات کو انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے ہم وصول نہیں کرتے اس لیے سارا مجمع انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے والا اس پر ہمارے ساتھ عمل میں نہیں جوڑتا ہے نہ گش میں نہ تعلیم میں ٹائم پر ان کو وصول کر لو جوڑ لو تعلیم میں دس میں تین دن میں ٹائم پر وصول کر لو اس سے تعلیم میں بیٹھنے والا مجمع بھی کیا ہوگا بولو دن ب دن بڑھتا جائے گا گھروں میں تعلیم یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے گھروں میں بھی تعلیم ہونی چاہیے فکر ساتھ حجر بات مغرب اثر بعد عشا بعد گھر کے سارے فیملی ممبر فرصت سے اور وقت میں کسی اپن سب کو جوڑ لیں اور ہم کتاب پڑھیں گھر کی کوئی محرم کتاب پڑھیں جوائنٹ فیملی ہے دو بھائی تین بھائی کی فیملی جوائنٹ ہے تو عورت ایک طرف بیٹھے مرد ایک طرف بیٹھے مرد کتاب پڑھے سمجھتے ہو عورت کا آواز غیر محروم کے لیے بھی کیا ہے بولو پردہ ہے سطر ہے ہمارا کوئی بھائی گھر کا مرد کتاب پڑھے تاکہ گھر کی خواتین بھی سنیں اکیلی ایک فیملی ہے بچے پڑھے کتاب سے پڑھ سکتے ہیں بیوی بی پڑھیں میں پڑھوں کوئی بھی پڑھ بیس منٹ تعلیم ہو کبھی کبھار چھ صفات کے مذاکرے ہیں تعلیم ہر کتاب سے تھوڑا تھوڑا بدل بدل کر پڑھے موقع موقع سے پڑھے رمضان قریب ہے رمضان کے فضائل پڑھیں سمجھے نا ساری چیزیں الگ الگ پڑھنے کا ایک معمول بنا ہوئے مسجد کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی اہتمام کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر یہ تعلیم ہونی چاہیے یہ بنیادی چیز ہے ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول بنانے کے لیے اس کی شروعات ہوگی گھروں کی تعلیم کے راستے اگر میں آپ پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں میرے گھر میں تعلیم نہیں ہے یہ سمجھو کہ دین میرے گھر کے دہلیز پر چوکٹ پر ہے میرے گھر کے اندر دین نہیں ہے اچھا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کے راستے سے اپنے گھروں میں باطل کے داخل ہونے کے تمام سوراخ کو بند کر دو اگر گھر میں میرے بھائیوں تعلیم کے راستے سے بچوں عورتوں کا میں نے اپنے ایمانی دینی دعوتی ذہن نہیں بنایا تو جانتے ہو بچے کیا ہوتے ہیں ہمیشہ ماں کی پارٹی کی طرف جاتے ہیں ماں کی طرف داری میں رہتے ہیں بچے ہماری طرف داری میں نہیں ہوتے گھر میں کوئی شادی بیاہ کا موقع آئے گا نہیں تو گھر کی عورتیں اور بچے کیا بات کریں گے سماج میں جیسی شادی ہوتی ہے ویسی شادی ہونی چاہیے اور آپ چاہیں گے کہ شریعت سنت کے مطابق شادی ہونی چاہیے آپ کی نہیں چلے گی کس کی چلے گی گھر کی عورتوں کی چلے گی آپ پہلے سب کے نمازی ہیں آپ حاجی صاحب ہیں آپ مسجد مدرسے کے سفیروں کو ہزاروں روپیہ چندہ دیتے ہیں لیکن گھروں میں بولو شادیوں کے موقع پر رواج کی باتیں چلے گی شریعت سنت کی بات نہیں چلے گی میں کرتا تھا چمبو ڈوڑا میں جماعت میں تھا ہمارے پرانے ساتھی وہ مسجد ان کی مسجد میں جماعت دو دن سے مسجد میں نہیں آ رہی تو پوچھا بھی کیا ہوا کیا بات ہے آتے نہیں بہت ذمہ دار آدمی ہے نام لکھ کر دیا تھا بولے گھر میں جھگڑا ہو گیا میں نے کس بات کا جھگڑا ہو گیا خیر تو ہے بولے تین دن پہلے ان کی بیٹی کی شادی تھی اور بیٹا ڈی جے لایا کیا لایا اور اس نے ڈی جے بجایا اور بہت جھگڑا ہوا باپ بیٹے میں کیا ہوا باپ بیٹے میں بہت جھگڑا ہوا یہ بہت ناراض ہو گئے اپنے بیٹے سے شادی وغیرہ ہو گئی بیٹی کی رخصتی ہو گئی لیکن جھگڑا بھی گھر میں ختم نہیں ہوا ہے اور اسی کی ناراضگی کی وجہ سے بندہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے پتا چلا میں تو چلو بھائی گھر چلو ان کے گھر چلو ہم دو تین ساتھیوں کو لے کر قریب تھا گھر چلے گئے آئے بیٹھے سب بات میں اور اپنے بچے پر سارا غصہ نکالا ایسا ویسا کیسا بدموش میرا ناک کٹوا دیا عزت میری خاک میں ملا دی یوں کر دیا کیوں کر دیا میں سنتا رہا بڑے بھائی صاحب غصے میں تھے میری عمر کے تھے بولنے دو بولتے رہے بولتے رہے جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا میں نے پانی منگوایا پھر پلا ان کو پانی پلا تھوڑا تھا اللہ پہلے میں نے پانی پلا پھر میں نے ایک ایک جملہ ان سے کہا آپ کے گھر میں ساری بھلے کبھی ہو جاتی کبھی ہو جاتی ہے نا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ میرے گھر میں تعلیم نہیں ہوئی ہے اور تعلیم ہو بھائی کیا ہوا کہاں جاتے ہو جاتے ہو بولتے آتا ہوں کتنی بولو کتنی الٹی بات ہے اور چپل ٹوٹے گے دیکھو جلدی سے رہا ہاں یہ کوئی شوق کی مجلس نہیں اس لیے ہم شروع سے بانٹتے ہیں ہو سو پورا ہو جاتا ہے طبیعت میں اکتاٹ ہوتی ہے ایک ایک کر کے اٹھ کر چلنا شروع کرتا ہے جم کر بیٹھو بیٹھوں گے ان شاء اللہ تو میں کیا کہہ رہا تھا بات ہاں ابھی میں نے ان سے کہا گھر میں تعلیم تو میں نے کبھی کبھار ہوتی میں نے کہا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کی بیوی فیور میں نہیں آپ گھر میں تعلیم کرتے تو یہ نظارہ آپ کو دیکھنا نہ پڑتا حضرت محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے کیا کرو نہیں تو اپنے گھر میں بیگانے بن جاؤں گے کیا بن جاؤں گے بولو اپنے گھروں میں بیگانے بن جاؤں گے اس نے ہمارا یہ مجمع ماشاءاللہ خود کے گھروں میں پابندی سے تعلیم کریں مسجد کی تعلیم میں شرکت کریں اور اپنے محلوں میں گھر گھر کی ملاقات کے اندر کیا کریں بولو روزانہ گھر گھر کی ملاقات میں یہ بات گھر کے ہر محلے کے ہر گھر میں تردیب میں کہیں کہ بھائی گھر میں تعلیم شروع کرو اپنے ہفتاری بیانات کے اندر بھی کیا کریں بولو ترغیب دے تعلیم کرنے کی گھروں کے اندر ہفتاری جو تعلیم مستورات کی ہوتی ہیں اس میں بھی ہماری کام کرنے والی بہنوں کو پرچے میں لکھ کر بھیجیں کہ آخری تشکیل کیا ہونی چاہیے بولو ہر بہن کی گھر کے اندر تعلیم یہ سب اس کی ترکیبیں ہیں ورنہ میں آپ اس ٹائم سے فکر نہیں کریں گے تو آج سے بارہ سال پہلے بیس گھر میں تعلیم ہوتی تھی آج بھی کتنے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے اس گھر میں اکیسواں گھر تیار نہیں ہو رہا ہے حالانکہ سب کے گھروں میں فضائل اعمال ہیں عموماً ہمارے جی۔ گھروں میں بچیوں کا بیا ہوتا ہے تو ماں باپ آج کل قرآن بھی دیتے ہیں ساتھ میں کیا دیتے بولو فضائل کی کتاب دیتے ہیں آپ کیا دیتے ہیں آپ کیا رواج ہے کچھ تھوڑا سا ہمارے یہ رواج ہے قرآن شریف کی پیٹی دیتے ہیں اس کے ساتھ کیا دیتے بولو فضائل کی دونوں کتاب دیتے ہیں کہ بیٹا یہ پڑھنا اور یہ تعلیم کرنا کرنا ہو بچیوں کا ذہن بنا کر دیتی اس لیے ہاں پہلی رات نہ بیٹی کی نماز قضا ہوتی ہے نہ اپنے میاں کی نماز قضا کرنے دیں ذہن بنا گھروں کے اندر بہت بڑی خیر اس سے وجود میں آتی ہے کروں گے سب انشاءاللہ کون کون کرے گا علی راج پور کا کوئی آدمی ہے کوئی اچھا علی تو بہت اچھی بات ہے آپ کے یہاں تو ایک ہی مسجد ہے نا یہاں آپ علی پور میں رہتے ہیں نا آپ کا پہلا دوسرا گھر کیسے ہوتا ہے ذرا بتا دو بتاؤں بات کتنے ساتھی ہوتے ہیں صبح مزید اور جماعت میں کتنے ہوتے ہیں وہی پندرہ بیس وہی ہوتے ہیں کشمیر میں ہوتے ہیں اچھا آپ کے اطراف میں مسلمانوں کے مسجد کے اطراف میں کتنے مکان مکان چار مہینے والے کتنے ساتھی مسجد میں چلے والے سولہ اور رسی تقریباً چھیانوے آدمی ہے نا ہوتے پندرہ بیس سال کی مزید جماعت میں سے پندرہ بیس سال یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے کافی یعنی ایک صدی دو صدی آٹھ دس سال آپ کافی سال کہہ رہے تھے سو دو سو سال پہلے کی بات ہے پندرہ بیس سال سے اسی طرح چل رہا ہے اچھا آپ کبھی اس کی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم پندرہ بیس جنے بیٹھتے ہیں ہے نا تبلیغ والوں کا ایک ٹولہ ہے دیکھا بولو تبلیغ والوں کا ایک ٹولہ ہے ٹولہ پندرہ بیس آدمی کا ٹولہ ہاں، میں ٹولا کیوں کہہ رہا ہوں ہماری سوچ نہیں بڑھانے اسی گھر ہیں ایک گھر میں دو باریک مرت مانو ایک سو ساٹھ آدمی ہے اس میں چھیانوے کا تو وقت لگا ہوا ہے نائنٹی سکس یعنی ففٹی پرسینٹ سے زیادہ لوگوں کا محلے میں وقت لگا ہوا ہے یہ نائنٹی سکس آدمی میں اگر محنت کرے تو کم از کم کتنے آدمی آ جائیں بولو یہ نائنٹی سکس تو آ جاؤ میں پندرہ بیس سال میں جن کے چلے چار مہینے لگے ہیں وہ تو کش کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں یہ چھیانوے آدمی اگر ہمارے ساتھ کش میں بیٹھنے والے ہو جامے بولو مسجد کے اندر کیسی باغ و بہار ہو جامے آپ کس لائن سے کبھی آپ حضرات سوچتے ہیں کیا ہوتا ہے سوچنے میں کیا سب ہاں کی ملاقات کرتے ہیں اچھا گش کیسے کرتے ہیں آپ لوگ بات بھائی سنو ایک جماعت بناتے ہیں آٹھ سات کتنی دیر بات ہوتی ہے پندرہ منٹ پندرہ اور مگر بات سے ملاقات ہوتی ہے جماعت بناتے دیتی ہے وہ جماعت کب تک کش کرتی ہے تو یہ اسی گھر کور ہو جاتے ہیں یعنی ایک اسی گھر میں کتنے ہلکے ہیں ایک مہینے کے حساب سے ہوتا ہے نہیں ہو پاتے نا تو اگر آپ کے پندرہ بیس آدمی بیٹھتے ہیں ایک آدمی درمیانی بات ہے ایک دو آدمی کر ایک اس کے بعد ہے نا ایک آدمی بات ہے چار کو چھوڑ کر باقی سولہ آدمی آٹھ آٹھ کی دو جماعتیں بنا دو یہ اسی گھر کور ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہے نا تو پھر آپ ایسا کر دیں کتنا اچھا ہے کرو گے نشان اچھا دوسرے گش کے لیے کہاں جاتے ہیں آپ لوگ بستی میں وہاں مسجد ہے اچھا اس مسجد میں کام ہوتا ہے سارے امال ہوتے ہیں وہاں مسجد اور جماعت کی کتنے جتنے ساتھی وہاں بیٹھتے ہیں چار پانچ ساتھی چار پانچ ساتھی بیٹھتے ہیں وہاں کتنے ٹائم سے آپ کش کرنے جاتے ہیں دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے تو دو سال میں وہاں کیا انقلاب آئے بتاؤ جی، چار امال چار زندہ ہوا سارے تصویر پڑھوں گے سارے تصویر بولوں چار امال زندہ ہو گئے یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ ہمارے دوسرا کس گفٹ وہ بیٹا ارے یار میں ایسا نہیں دوسرا کس کے لیے یہ جگہ بتائی جاتی ہے کہ ایسی جگہوں پر جاوے جہاں مسجد اور جمع ہے آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ایسی جگہ پر جامع جہاں کوئی نہیں ہے یا عبادت خانہ مسجد اور مسلمانوں کے گھر ہے وہاں اپنا کپڑا اپنا پلاسٹک لے کر جامے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی مسجد ہے کام کی جو کچھ ہے مرکز گرو تو وہی ایک مسجد ہے تبلیغ سمجھو تو وہی ایک ہے جماعت آئے گی تو اسی کا لوگ گاؤں میں پتا دیں گے سمجھے نا آپ کی ایک ہی مسجد ہے نا ہاں وہی سب کچھ ہے آپ کا تو سمجھ دو تو اگر آپ حضرات نئی نئی جگہ اٹھانا چاہیں تو یہ جو علی راج پور میں کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے ساڑھے چھ سو مکان ہے نا اچھا اطراف کے اندر ایسی بستیاں بھی ہوگی دس گھر بارہ گھر پندرہ گھر مسجد ہے نہیں ہے ایسا لیں تو آپ لوگ یہ دو سال سے ایک جگہ لے کے بیٹھے ہو مسجد کی اگر بدلو آپ جگہ کو تو کتنا فائدہ ہوگا سوچا تھا اس کا انتظار نہیں کرتا اپنا دوسرا گز ہے نا وہ آٹھ ہفتے دس ہفتے جگہ بدلو ایک جگہ پر لمبے عرصے سے گش کرتے رہو گے نا تو ساتھی اگتا جائے گا شروع میں تو اتساہ سے جائیں گے شوق سے جائیں گے جذبہ شروع میں ایک اچھا جذبہ ہوگا کہ نئی جگہ ہے ساتھی بہت اتساہ سے جائیں گے پھر دھیمے دھیمے کیا پڑ جائے گا یہ ٹھنڈا پڑتا جائے گا جذبہ پھر وہی دو تین آدمی فارمیلٹی کرنے کے لیے کرنے چلے جائیں گے اور آپ آٹھ دس ہفتے کے بعد خود آپ آپ کے لیے تو کیا مشورہ آپ کو تو کوئی مشورہ کرنا بھی یہاں آٹھ دس ہفتے کے چلو یہاں چلے جاؤ پھر یہاں چلے جاؤ یہاں چلے آپ کو کون روک ٹوک آپ خود طے کر لو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے مرکز آپ کا ایک مسجد ہے مشورہ وہی ہے سب کچھ آپ ہی لوگ ہیں اور علی راج پور کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں ہے نا دو پانچ پندرہ کلو میٹر کے درمیان میں اتنا بڑا فائدہ ہو جائے ہم لوگوں نے ایک ملک میں تھے امریکہ میں امریکہ بر اعظم میں ایک مسجد کے اندر گئے ہم لوگ بیٹھ جاؤ وہاں پر کام کی اجازت قیام کی اجازت نہیں مقامی لوگ تھے ہمارے ساتھ بھائی پاؤ کیا ہاں نہیں آتا کہ اٹھ کے جاتے جلدی سے واپس آ جاؤ لگیے جانے تو بہت زوردار لگا تو ہمارے ساتھ مقامی ساتھی ہے ہم نے دیکھا لوگوں کے پاس وقت نہیں بات سننے کا ایک گھنٹے کی سولہ ڈالر تنخواہ دیتے ہیں کام کرنے کا کوئی کے پاس وقت نہیں ہم مشکل سے اچھا نماز کے اندر بھی کوئی بیٹھے نہیں شوق پڑھنے کوئی چلے گا کچھ راستہ تو بننا چاہیے اس کا بہت مشکل سے کچھ لوگ مغرب میں رک جاتے ہیں جاب ختم ہونے کا ٹائم ہوتا تھا ہم نے دیکھا کہ بھائی یہاں ان کی استعداد اتنی ہے کہ کم از کم ہم یہاں تعلیم شروع کر دیں یا ہم کیا کر دیں بولو تعلیم ہم نے امام صاحب کو بیٹھ کر سمجھایا عرب امام صاحب امام ریاض السالین کی کتاب یہ وہ بولے ٹھیک ہے نے یعنی آپ کے پاس ہے بولے شاید ہو نہ ہو ہمارے پاس نہیں ہم کے پاس کچھ زائد اس کے لکھ دے دیا مگر اس بات انہوں نے دس منٹ کتاب پڑھی بارہ پندرہ آدمی بیٹھے سنتے دوسرے دن اس میں اضافہ ہوا تیسرے دن اور تعلیم میں بیٹھنے والوں کا اضافہ ہوا ہم جب مسجد چھوڑے تو چالیس پچاس آدمی تعلیم میں بیٹھنے والے ہوں ہم نے کہا بھائی چلو قلعے کی دیوار میں سوراخ ہو گیا کیا ہو گیا برا کام تو نہیں ہوا لیکن قلعے کی دیوار میں ان کی استداد اتنی ہے ابھی وہاں پھر دوسرے گشت کے لیے ہم نے ایک مسجد والوں کو سونپا جو مضبوط مسجد تھی ان کا اور ان کے درمیان میں اسی کلو میٹر کا فاصلہ تھا کتنا بولو کتنا بولو اور پیچھے والے اسی کلو میٹر کا فاصلہ وہ آئے میں نے کہا تم برابر آٹھ دس ہفتے گشت کر پھر مسجد بدل گئے ٹھیک ہے انہوں نے ہم تو اس ملک کو چھوڑ کر وقت پورا کر کے چلے رمضان میں وہ حضرات ہم کو یہاں کنتھاریا میں حضرت مانا قمر الجمال صاحب محمد برکات ان کی خانقاہ میں بھی وہ ساتھی وہاں کے نہیں نوساری کے تھے تو میں تو بھول گیا تھا ان کے چہرے وہ مجھے یاد رکھتے ہوئے وہ مجھ سے ملے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ میں تھوڑا ان کے لیے اجنبی بن رہا ہوں جنہوں نے پہچان کہ ہم وہاں کے ہیں ہم نے معاف سوری میں نے کہا معاف کرنا میری ذہن سے آپ لوگ نکل گئے پھر بہت میں بھی شوق اور احبت کے ساتھ بیٹھے رمضان کی راتیں تھے ایک طرف بیٹھ گئے مسجد کے اندر مطلب پیر کی بھیڑ تھی ادھر ادھر خیر کری اپنی باتیں کرتے کرتے یہاں پر پہنچے میں نے وہ مسجد جہاں میں تعلیم شروع کروائی تھی وہاں کیا ہو رہا ہے بولے سب کام وہاں ہو گیا مرکز ہو گیا میں نے دوسرے گز کے لیے جاتے تھے ہم لوگ ایک مرتبہ ساتویں آٹھویں ہفتے پر ہم نے اثر میں پہنچتے تھے نا اس دن طے کیا کہ آج دس بجے چلے جاتے ہیں برابر محنت کریں گے ہمارے بزرگ کہتے ہیں دوسرے گز کی جگہ پر کوئی جو بھی طے کرو ماحول بنانے کے لیے ڈھائی گھنٹے وہاں لگا لگایا طے کیا ان پر سب پر محنت کر کے رات میں سب کو جوڑ کے تشکیل سے کرا کر نو دس آدمیوں کا نقد تین دن کے لیے اٹھایا اور سب کو اٹھا کر اپنی مسجد میں لے آئے اسی کلو میٹر گاڑی میں راتوں رات جن کو تین دن اپنے پاس تعلیم تربیت خدمت کرام وہ بہت متاثر ہوئے ساتھ نئے لوگ تھے کبھی یہ دیکھی نہیں تھی یہ چیز انہوں نے انہوں نے تین دن پورے کیے جاتے جاتے ہم کو دعوت دی کہ آپ لوگ ہمارے یہاں مسجد کے اندر جماعت لے کر آئے ہم کو تو کہنا ہی کیا تھا ہم تو سامان لے کے دوسرے ہفتے پہنچ گئے کمیٹی والے بولے جماعت یہاں سے بولے آپ کے لوگ آئے جماری یہاں دعوت دی تھی وہ سب لڑکے تھے جوان تو بولے ہاں ہم نے بلایا ہمارے مہمان کیا اعتراض آپ کو پھر تین دن جماعت نے محنت کی پھر تین دن کی جماعت نہیں اٹھائی ہاں پھر واپس اپنی مسجد میں لے گئے پھر واپس چھوڑ کر آئے تین دن پورے کر لے بولے اس مسجد کے اندر ہماری جماعتوں کی آمد رف ان کی آمد رفت شروع ہو گئی تو کمیٹی والے مجبور ہو گئے کہ بھائی ہمارا تو قاعدہ یہاں جماعت یہاں قیام نہیں کرے گی کام کرے گی لیکن ایک کام کرو مسجد کا کمپاؤنڈ بہت بڑا یہاں ان کے لیے ایک مکان بنا دو ایک ہال بنا دو الگ سے کچن ٹوائلٹ باتھ روم بنا دیں جماعت کام یہاں کریں سوئے کھائیں پیئیں الگ کمرے کے اندر سب انہوں نے سگوڑ کھڑی کر دی جماعت کے لیے اب ماشاءاللہ اس مسجد میں مزیور اور جماعت ہے ہے نا روز تاریخ کا مغرب آپ کا عمل ہے ان کا تو ان کی سسٹم اس طرح کی ہے اور ہمارا گشت ماشاء اللہ اثر باد ہوتا ہے ان کی سسٹم میں اثر باد کا ٹائم ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ, جی کہ ماشاءاللہ ان کی ہر مہینے میں ایک تین دن کی جماعت بنتی ہے کتنی بنتی بولو ایک جماعت تین دن کی مسجد کی بن جاتی ہے تین دن کی جماعت اور پورا کام وہاں پر اب کھل گیا یہ کس کی برکت سے وہ بولو دوسرے گش کی برکت ایک نئی جگہ کھڑی کرنا جو بات ہمارے بزرگ بتاتے ہیں وہ صرف ہمارے جاپا کے لیے نہیں ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کام کرنے والوں کے لیے جہاں بھی اس طریقے سے اس کو کریں گے نا آپ ایک نئی جگہ کام کے لیے کھڑی ہو جائے گی بدلو آٹھ دس ہفتے کے اندر بدلو پہلے کش کے اندر دو نمازوں کے بیچ کا پورا وقت پاری کر کے ہمارے ساتھی عظمت کے ساتھ شریف ہوں اس میں بات چھوڑ نہ کریں محلے میں عمومی دعوت چلاؤ لکش میں جڑنے کی کیا چلا بولو عمومی دعوت ہر مسلمان محنت میں جڑے ہر ایک تبلیغ کا ٹولہ نہیں ہمارے پندرہ بیس آدمی وقت لگائے ہوئے وہی نہیں بلکہ کیا بولو سارے لوگ جڑے عمومی فضا اس دن کسی کا فون بھی آ جاؤ نا کہ بھائی یہ کام ہے وہ کام ہے محلے کا آدمی ہے تو اس کی بات پوری ہونے کے بعد اخیر کے اندر ہم اپنی بات رکھیں گے کیا کہیں گے بھائی صاحب آج گز دیے دین ہے فکر کے ساتھ آ جائیے کیا کہیں گے پھر اس کو آج گز کا دین ہے فکر کے ساتھ آ جائیے اسی ہاں، کا فون آ جائے ہر گھر کے اندر ایک عمومی فضا بنے اس دن کش کے اندر جڑنے کی اور سو اور مغرب عشاء کا وقت فارغ کریں سب جگہ وقت فارغ کرتے ہیں ہر بھائی کئی مغرب کی نماز کے بعد سجائے گش پہن کر کے کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں ایسا کہاں ہوتا ہے بولو پندرہ بیس منٹ جس کے فضائے بیان کیا ابھی محلے میں لوگ نہیں آئے چلو روٹی کھا کے آ جاتے ہیں رات پونا گھنٹہ عشا کا باقی ہوگا گشت کرنے جائیں گے ایسا کہیں ایسا ہوتا ہے ارے بولو ایمانتداری کے ساتھ بتاؤ کوئی ڈانٹے گا واٹے گا نہیں ہم سب جگہ قابو میں آ رہے تو بھائی دو نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کر کے گشت کریں گے ہاں عشا کی ادان کا گش کریں گے چاروں عمل کے ساتھ کریں گے دس آدمیوں کی جماعت بنا میں کوئی قانونی مجبوری نہ ہو اور کوشش کریں ہمارے سارے ساتھیوں کا دعوت کے کام کے اندر استعمال عمومی گش میں استعمال ہو روز روز کی ملاقاتوں میں استعمال ہو آدمی اپنے ہمارے قاری زہی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی کی اصلاح اپنے محلے میں عمومی گش میں متکلم بن کر جانے میں جتنی ہوتی ہے نا اتنا کسی عمل میں نہیں ہوتی ہے آپ سمجھے محلے میں مسجد میں مہمان جماعت ہیں تو کیا کرتے ہیں سارا کام جماعت کو سونپ دیتے ہیں متکلم بھی جماعت امیر بھی جماعت خالی رہبر اپنا دے دیتے ہیں ہے نا باقی سب مسجد میں ساتھی بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں بولو مذاکرے کرتے ہیں ارے گش تو ہم کو کرنا ہے مہمان جماعت ہو تو بھی جماعت کو بٹھائیں گے مسجد میں اور گشت میں متکلم رہبر امیر ہمارا ساتھی ہوگا سارے اعمال ہمارے ساتھی کریں گے یہ جماعت کو سونپ دیتے ہو آپ لوگ ارے بولو سونپ دیتے ہو سونپنے کا نہیں جماعت اپنے کش کے دن میں اپنے پاس جماعت جماعت کو نہ سونپو سارا کام ہمارے ساتھی کرے ٹھیک ہے جماعت کا اپنا دوسرا گشت جماعت دوسرے دن مسجد میں رہے گی جماعت کے تو روز کے گشت ہیں دوسرے دن اپنا گشت اپنے امال سب وقت کرے گی لیکن میرے دن میرا مسجد کا گشت کا دن منگل ہے اور میری مسجد میں منگل کے دن باہر کی جماعت ہے وہ بھی میں کیا کروں گا بولو پہنچوں گا اور سارے اعمال میری مزید اور جماعتی کرے ہاں آخری بات چونکہ جماعت قربانی لے کر آئی ہے آخری بیان بیس پچیس منٹ کا کون کرے گی بولو جماعت کرے گی سمجھا نا متکلم جماعت کو بنانا اس کا مطلب اپنی جان بچانا ہاں چوریاں چلتی ہیں کیا چلتی بولو دل پر متکلم بن کر محلے میں پھرو چوریاں چلتی ہیں کیوں اس سے بگاڑا ہے اس سے بگاڑا ہے گھر کی عورتوں نے پانی کے بارے میں اس سے بگاڑا نل کے بارے میں اب اس کے گھر میں منت و سماجت خوشامت کرنے کی تو بات کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے بولو آ رہے چلتے آ رہے دل پر آ رہے چلتے تکلیم بن کر چلو اپنے محلوں میں بڑا فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ کروں کرو گے انشاءاللہ دوسرا گش ایسی جگہ کرنے کا جہاں مسیح اور جماعت نہ ہو مسلمانوں کی ہر وہ جگہ جہاں کے اوپر کیا بولو دس بارہ پندرہ مسلمانوں کے گھر ہیں عبادت خانہ مسجد وغیرہ کچھ نہیں ہے لیکن کوئی عمل نہیں ہے ایسی جگہوں پر کیا کرنے کا بولو دوسرا گشت تلاش کرو آپ کے یہاں بہت ساری جگہ ہے تلاش کرو گے نہیں جہاں مسجد اور جماعت ہے نا وہاں دوسرا گش کرو گے وہ مسجد کبھی اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوگی وہ ہمیشہ کمزور رہیں گے وہ یہ سوچیں گے آ جائیں گے مسجد مدینہ مسجد والے آ جائیں گے نا وہ کر لیں گے اپنا عشاء کا آدھا گھنٹے پہلے چلو وہ کبھی اپنے گش پر کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ اس کو نئی نئی جگہ تلاش کرو چھ آٹھ دس ہفتے کرو بولو جدید لذیذ ہر نئی چیز کیا ہوتی بولو لذیذ ہوتی ہے جگہ بدل بدل کر دس بارہ ہفتے میں آپ جگہ بدلو گے آپ کے ساتھیوں کا اٹھنا بدلے گا خوش ہوں گے چلو بھائی نئی جگہ بارہ کلو میٹر جانا ہے دوسرے گش کے لیے ہے نا آٹھ کلو میٹر جانا ہے نئی جگہ پر جانا ہے نئے لوگ ہیں نیا محلہ ہے نئی بستی ہیں نئے تعلقات نئی دعا سلام ہے آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی ان بھائیوں کو بھی آپ کی بہت قدر ہوگی کہ آٹھ کلو میٹر آپ دندا چھوڑ کر وہاں گش کے لیے پہنچے وہاں کے لیے چائے پانی بچھانا بچھانا نیچے نیچے بیٹھنے لیں گے آپ کو وہ کہیں گے چلو گھر کی چھت پر کرو یہ سب میں تجربے سے گزر چکا ہوں ارے نیچے نہیں نیچے گھر کی چھت پر نماز پڑھائیں گے یہاں سب کو سمجھے نا ہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں گھر والوں جہاں ہم لوگوں نے اس طرح دوسرا گز شروع کیا نا اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر چھ آٹھ دس مہینے کے بعد وہاں پر مسجد کی سنگ بنیاد ڈلوا دی نمازی لوگ بن گئے مسجد اور جماعت بن گئی چار چار مہینے کی جماعت ان مسجدوں سے نکلی ان کے گھروں میں ان کے یہاں مکتب بن گئے ان مکتب سے بچے بڑے مدارس میں پہنچے حافظ بنے عالم بنے مفتی بنے بنیاد کیا چیز بنی بولو دوسرا آدرش کیا بنے بنیاد دوسرا آدرش یہ ہے اس کا یہیں سے کیا بات چلتی اس لیے ہماری یہ سارے پچاس سال مسجدوں میں جب میں کام ہوتا ہے نا یہ سارے طے کریں کہ دوسرا گز انشاءاللہ ہم کیا کریں گے بولو ایسی جگہ پر جا کر کریں گے جہاں مسجد اور جماعت نہیں ہے وہاں ایک بھی عمل نہیں ہے بھلے مسجد نہیں ہے بھلے عبادت خانہ نہیں ہے ہم اپنے گھروں سے اپنا پلاسٹک لے کر جائیں گے کروں گے اس طریقے سے انشاءاللہ کون کون کرے گا پکی بات آپ کو کرنا ہے اپنی مسجد اور جماعت کو اس کو لانا ہے ٹھیک ہے ان ایک ہلکے سے کوئی آئے گا آخری بات ہے کون آئے گا کہاں سے بلاوے کشی کشی سروے کشی سے ایک آدمی آ جائے میں آ جاؤں آپ جلدی سے آ جاؤں اس والے ہے کہ نہیں میں آ جاؤں کون ہے اس والے کہاں بیٹھے ہلو ہلو ہمارے بوڑھے جوان ہیں جوان ابھی بچے ہیں ان کے لیے جھولے لانے چاہیے ان جھولوں میں چلانے کے لیے کڑے نہیں ہوتے ان گرو کو بیچتے ہیں السلام علیکم ہاں۔ نام کس طرح آج ہوں اچھا آپ کی مسجد کے اثرات کتنے گھر ہیں اسی کے لگ بھگ چلے چار مہینے والے کتنے چلے والے پچاسی چار مہینے والے چار مہینے والے میں رکمان تو ٹھیک ہے آپ یہ کھل سکتا ہے اسی اور پندرہ پچانو کو اسی لگا یا پچاس فیصد مجمع وقت لگا ہوا ہے یہی ہوا نا آپ کے یہاں سے تین دن کی بات مہینے میں کس کی بنتی ہے دو تین مسجد کی بنتی ہے ہلکی کی بنتی ہے گھر میں تین جماعتیں بنتی ہیں دو بن رہے ہیں آپ کے جماعت لے کر چلنے والے ساتھی کتنے پندرہ اٹھارہ ساتھی سر آپ نے جوڑیاں کتنی بنائی بھائی ہماری جوڑیاں پندرہ سترہ ہے تو آپ کی جوڑیاں زیادہ ہونی چاہیے لے کر چلنے والے اس میں ایک پکا ایک کچا ایک معاون اس کا آدمی اس طریقے سے آپ نے تو امیر امیر ہوئی تو سب کو پکوں کی جوڑیاں بنا دی تھی اٹھارہ آدمی لے کر چلنے والے تین جوڑی بنائی نا چار جوڑی بنائی تو اس میں تو آدھی جماعت لوگوں کی ہو گئی پھر نئوں کے لیے گنجائش کہاں سے ہوگی اچھا آپ کی تین دن کی جماعت کب روانہ ہوتی ہے کتنے بجے نکلتی مسجد سے گیارہ بارہ بجے روانگی کی بات کتنی دیر ہوگی آدھا گھنٹہ آدھا پانچ اور واقعی اس پر کاغذاری کا عمل ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے اچھا آپ کی جماعت جو جاتی ہے اس کو روانگی میں آپ کیا سمجھاتے ہیں اس کو ملاقات نقد جماعت جماعت نقد جماعت بنا اس کی بات سمجھاتے ہیں اور وہاں کی مسجد اور جماعت کو جمع ہے نا اچھا آپ آپ تین دن کی جماعت لے کر رحمان بھائی اچھا آپ کی جماعت نے وہاں سے کبھی نقد جمع تین دن کی اٹھائی جس بستی میں جاتے ہیں آپ وہاں سے نہیں بھائی اچھا آپ نے اس کی وہاں جا کر جد و جہد کوشش کی محنت کی آپ وہاں تشکیل بھی کی آپ نے اچھا، بننا نہ بننا یہ اس کی احتیاط کی چیز نہیں اللہ کی مرضی کی بات ہے جماعت کو محنت کی مخالف ہے نا اچھا آپ کی واپسی کب ہوتی ہے اتوار کی رات کو یا پھر کی صبح کو ہماری جماعت جیسے سنیچر میں جاتی تو منگل کی صبح کی جمعہ شنی اتوار میں جاتی آپ کی جی۔ سنی بہت اچھی تین دن پورے لگاتے ہیں تین راتیں وہیں پوری گزارتے ہیں اللہ خبر تو آپ کی مسجد میں پابندی سے تین دن لگانے والے کتنے ساتھی ہوں گے جن کا ہفتہ طے ہو ہر مہینے میں ہفتے کی تعین کے ساتھ اپنا پابندی سے تین دن لگاتے ہیں دو تین ساتھی دو تین ساتھی گویا یہ آپ کے بسیوا جماعت میں پندرہ بھی ساتھ میں بیٹھتے اس میں دو تین جمے ہوئے ہیں اور انہی کی برکت سے یہ دو تین جماعتیں بن جاتی ہیں صحیح ہے نا اور جمنے والے بن جاتے اور زیادہ جماعتیں بنے کہ نہیں بنے بنے نا نئے نئے لوگ بھی نکلے کہ نہیں نکلے اچھا آپ جماعت لے کر جاتے اس میں کبھی کوئی نئے ایک دم کولی سلیٹ جیسے آتے ہوتے کبھی کبھی ہوتا ہے آپ تشکیل کرتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہے آپ اس کو ٹارگیٹ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو سوچتے ہیں کبھی نہیں جاتا یہ کبھی نہیں جاتا یہ کبھی نہیں جاتا کبھی نہیں جاتا جن کو لے تین دن کے اندر چلو اللہ بہت اچھی بات ہے اللہ قبول ویسے نے تین دن کی جماعتوں کے ذریعے سے میرے دوستوں بھائیوں اپنے اطراف کو کور کرنا ہماری تین دن کی جماعتیں ایسی بستیوں کے اندر جامیں جن بستیوں کے اندر دین کی محنت کی شکلیں بہت کمزور ہیں نماز تک زندہ نہیں ہے بھلے وہاں مسجد مدرسہ مکتب عبادت خانہ نہیں ہے ٹینٹ لے کر جانا پڑے تو تین دن کی جماعتیں ان بستیوں میں کیا نکل جائے بولو ٹینٹ لے کر جانے گھبراوے میں نہیں اصل میں کیا بات میرے دل میں چور ہوتا ہے میں مجاہدے سے گھبراتا ہوں میں نئی جگہ سے گھبراتا ہوں میں اجنبیوں کے بیچ میں جانے سے سہمتا ڈرتا ہوں اس لیے میں لائن کی کوئی تشکیل ہی نہیں کرتا نہ میری ہمت ہوتی ہے نہ میں اپنے ساتھیوں کو ہمت دلا پاتا ہوں کتا کتا رکھا کنت بیدار ایسی بات ہے سویا ہوا سویوں کو کیسے جگائے گا سویا ہوا سوئے کو کیسے جگائے گا میں کم ہمت ہوں میں دوسروں کیسے ہمت دلاؤں نہیں میرے بھائی دیکھو آپ کا جافا برسوں سے ماشاء اللہ کام ہے اس میں آپ دیکھیں اپنے اثرات کے اندر کل کارگزاری سنی آپ نے دونوں کی پندرہ سال سے آپ کی کم زیادہ جماعتیں چلی اس میں پہلا سال ہے شاید ایک جماعت چلی ہوگی ایسی کمزور کارگزاری جو کسی سال نہیں ہوئی ہوگی ہر سال آپ کی جماعتیں اچھی چلتی ہیں اثرات کے اندر ماشاء اللہ اچھی خاصی زمین ہموار ہو گئی ہے نا اب تسلسل کے ساتھ تین دن کے راستے سے ہماری جماعتیں وہاں پر جاتی رہے گی نئے نئے رخوں پر سمجھے نا نئے نئے رخوں پر نئے نئے رخوں پر جہاں کوئی استقبال نہیں نئے لوگ ہیں مسلمان ہیں بس آپ گئے سمجھائے بیٹھے اٹھے بیٹھے تعلقات بنائے اس قسم کے لوگوں میں محنت ہوتی رہے گی تو وہاں کے والوں کا کیا ہو جائے گا بولو ایمان محفوظ ہو جائے گا حضرت امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سو نئے آدمی کو ایمان ایمان میں داخل کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک ایمان والوں کو اس کے ایمان پر کیا رکھیں بولو باقی دس گھر ہیں بارہ گھر ہیں ان کی نماز اذان کی کوئی شکل نہیں جائنٹ لے کر ہماری مسجد چلی جاؤ کافی چلے جاؤ تین دن کی وہاں رک کر محنت کر کے ان تینوں دنوں کے اندر ان کو اکرام کے راستے احسان کے راستے سمجھاوٹ کے راستے کبھی چائے پانی میں شریک کر لیا کبھی کھانے میں شریک کر لیا تعلیم میں شریک کر لیا نماز میں شریک کر لیا ہمارا تین دن اس بستی کے اندر دس بارہ جنوں کا رک جانا اس بستی کے ایک ایک گھر کے ایمان کی حفاظت کیا بن جائے گا بولو ذریعہ بن جائے گا اس لیے طے کرو کہ تین دن کی جماعتیں ہم پابندی کے ساتھ رخ طے کر کے ایسی بستیوں کے اندر ہم بھیجیں گے انشاءاللہ رخ سب نے طے کر لی ہے بھی کر لی ہے تین دن جب اب جانا ہے وہاں پر لیکن کون جائے گا سب طے کر یہ جتنے بیٹھے وہ اور ان کے علاوہ بہت بڑا مجمع ہے نا جو مجمع نہیں پہنچا ہے وہ بھی طے کرے کہ تین دن ہم کو پابندی سے لگانا سمجھے نا میرے بھائیوں اور جیسے بتایا گیا تین دن کی عمومی تشکیل کرو ہر نئے پرانے جماعت کے اندر ہونے چاہیے دیکھو چلہ چار مہینہ ہماری تشکیل پر ہر کوئی آسانی سے نہیں نکلے گا نیا آدمی کے لیے ایک دم چلا جانا چار مہینے جانا مشکل ہے تین دن آسان ہے تین دن نئے سے نئے آدمی بھی نکلے جماعت تین دن کی نئے پرانوں کی مخلوط ہونی چاہیے سب پرانے ہوں گے کوئی ترقی نہیں ہوگی سارے نئے ہوں گے کوئی تربیت نہیں ہوگی ہے نا جماعت میں کچھ پرانے ہوں کچھ نئے ہوں ان پرانوں کی نو پر محنت ہوں گے ان نئے کی تربیت ہو اور نئے نئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پرانوں کی کیا ہوتی بولو ترقی ہوتی ترقی اور تربیت دونوں کا نظام ہے جماعت کے سامنے گھنٹہ سوا گھنٹہ روانگی کی بات سمجھائی گے وصول ہونے میں دیری ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دس پندرہ منٹ فارمولٹی کر کے جماعت کو روانہ کر دو پوری بات گھنٹہ سوا گھنٹہ سمجھاؤ نیا آدمی پہلے دن جو آدمی تبلیغ کی بات سن رہا ہے نا وہ جو سنے گا وہی تبلیغ سمجھے گا وہی سمجھے گا فیجی جی میں جب شروع شروع میں جماعت گئی جی میں شروع شروع میں تو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ٹیچر کے روئی کے پومڑے کان میں رکھتے ہیں اب کم ہو گیا یہ بات پہلے رکھتے تھے اب بھی بڑے بوڑھے تو رکھتے ہیں وہ جماعت ہماری ایسی تھی سب کان میں پومڑے رکھتے ہیں سمجھے نا ایک دن دو دن تیسرے دن دیکھا لوکل جتنے مسجد کے نمازی سب کان میں کمڑے ڈال کر آ گئے تو نئے تھے تبلیغ والے جو کر رہے تھے وہ کیا تھا بولے تم نے ایسا کیوں کیا بولے تم کرتے ہم سمجھے کوئی سننا مل ہے نیا آدمی جو آپ سمجھاؤں گے نا اسی کو کام سمجھے گا پوری بات تفصیل کے ساتھ سمجھا فارملٹی نہ کرو تین دن ایسے وقت پہ پہنچو کہ وہاں صبح کی تعلیم کا نظام اور اس دن کے پورے اعمال قابو میں آ جاؤ اور یہ جب قابو میں آتا ہے جب ماشاءاللہ اللہ تشکیل کے موقع پر ہی ہے نا گھر گھر کی ملاقاتوں میں جب تشکیل ہو نا اس موقع پر ہی دعوت اس کی دی جامع سنی چر کو فجر کے بعد فوراً جماعت جائے سنی چر کو فجر میں آپ اپنا بستر لے کر آ جاؤ سنیچر میں کیا کریں بولو اور جماعت کا ذمہ دار تو پہلے بستر فجر میں لے کر آ جاؤں پھر وہ گھر نہ جاؤں ہاں آج آدھی جماعت تو اسی وقت آ جائے گی جو کی فوراً مزید جماعت کے ذریعے وصول کرواؤ اور ان کے سامنے گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پوری روانگی کی بات کرو جماعت ایسے موقع پر پہنچے اس بستی میں صبح کی اپنی دو ڈھائی گھنٹے کی تعلیم خصوصی ملاقات تین دن کی محنت کا نظام مشورہ یہ ساری چیزیں زہر کے پہلے کے اعمال قابو میں ہاں۔ سمجھے نا اس طریقے سے تین دن ہمارے لگے محنت کرو وہاں تین دن کی نقد جماعت اٹھاؤ آپ میں محنت کر کے وہاں سے ایک مرتبہ تین دن کی نقد جماعت اٹھا کر لائیں گے تو میں نے آپ کو ابھی امریکہ کی کارگزاری سنائی وہاں کام بنے گا کام کرنے والے لوگ ہوں گے کام زندہ ہو جائے گا پھر دوسری مرتبہ آپ کو اس کی رگڑا پٹی کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی وہ سمجھ جائیں گے تین دن آپ کی مسجد میں رہیں ہماری نقد جماعت جماعت بنا کر لاؤ اس مجمے میں کوئی جماعت ایسی ہے جس نے سال بھر کی محنت میں تین دن کی نقد جماعت بنائی ہو اس بستی میں گئے تین دن رہے محنت کی نقد جماعت اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر آئے کون سی مسجد دھار مرکز ہاں کون سی مسجد علی رات پور اور کوئی مسجد ہاں کہاں بعد ماشاء اللہ اور بھائی کہاں پر راست ماشاء اللہ اور بھائی اس کو جان ہے الحمد للہ سب نیت کرو تین دن کی جماعت ہفتے کے تعین کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہم لگائیں گے انشاءاللہ ارے لگاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ ان کو لگائے گا اور جیسے بتایا جائے ویسے کہ سمجھے نا دیکھو کام قربانی کا ہے وہ میرے بھائیوں آدمی کی رگڑائی قربانی کے ساتھ ہوتی ہے ہماری قربانی کا معیار اللہ نے ہمارے ساتھ ہم کمزوری کی ریاض کے ساتھ رکھا ہے ہم جیسے کمزور ہیں نا ہماری قربانیاں بھی کمزور لیکن اللہ تربیت ایسے ہی کرے گا مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانوں میں ایک حدیث بیان کرتے تھے ایک زمانہ ایسا آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی دین کی محنت کرے گا اور ایک محنت کرنے والے کو پچاس محنت کرنے والوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا محنت کرے گا ایک اور ملے گا ثواب کتنا بولو پچاس آدمیوں کی محنت کا جو سواب صحابہ نے پوچھا پچاس ان کے زمانے کے پچاس ہمارے زمانے کے پچاس ان کے زمانے کے کہ پچاس ہمارے زمانے کا ثواب حضور نے فرمایا پچاس تمہارے زمانے کے جلوس ثواب کرے گا ایک آدمی پچاس صحابہ کی محنت کا جو سواب کیوں حالات سازگار نہیں ہے مخالف ہے اور آدمی کیا کر رہا ہے بولو مخالف سندھ میں چل رہا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں کوئی معاملت کرنے والا نہیں چل رہا ہے محنت کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بولو اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے اس محنت قربانی کے نتیجے میں اللہ اس کے اندر کی اور خوبیاں بڑھتا ہے قربانی کوئی بڑی اور مشکل نہیں ہے میں مثال دے کر بات سمجھاؤں دیکھو پہلے زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر لوگ پیتل کے برتن استعمال کرتے ہیں پیتل کے برتن کھانے میں پکانے میں استعمال پیتل کے برتن ہوتے اس سے ہر گھر کی ابرائی کے اوپر آپ دیکھو ڈھیر سارے پیتل کے برتن گھروں میں ہوتے تھے وہ تو اب یہ پلاسٹک نے کانٹ نے یہ سب چیز میں جرمن آ گیا لوگوں نے پیتل کا بھاؤ اچھا ملا تو نکال دیے بے شمارے برتن گھروں کے اندر مطلب پہلے تین پانچ سال میں پیتل کے برتن استعمال ہوتے تھے ہے نا لوگ پیتل کے برتن تانبے کے اچھا گھروں میں مٹی کے برتن بھی استعمال ہوتے تھے جو اب بھی بہت سے گھروں میں دیکھو آپ لیکن اس کی خریداری جو ہوتی ہے اس کا ایک خاص انداز طریقہ ہوتا ہے جب آپ یہ پیتل تانبے کا برتن دکان میں خریدنے جاتا نا تو یہ اصلی پیتل ہے اصلی تانبا ہے یا اس میں کچھ غلط چیز ملائی گئی ہے گڑبڑ سڑبڑ اس کو چیک کرنے کے لیے برتن کو اٹھا کر لوہے کی ہتھوڑی سے بجاتا لوہے کی ہتھوڑی لیتا اور برتن کو کیا کرتا برو ہے نا لوہے کا تانبے کا پیتل کا مٹکا گڑا ہے اس کو بجا کے دیکھتا کھن کھن کھن کھن کی آواز آتی وہ سمجھ جاتا کہ یہ اصلی پیتل ہے اصلی تابا ہے نا اس کو توڑ کر وزن کر کے قیمت دیتا ہے اور اگر ٹھن ٹھن کی آواز نہیں آتی بلکہ کیسی آواز آتی دپ دب دپ دپ وہ سمجھ جاتا کہ اس میں ملاوٹ ہے یہ اصلی پیتل نہیں ہے اصلی تابا نہیں ہے گڑبڑ چھوڑ دیتا آدمی تو پیتل تانبے کے برتن خریدے جاتے جانتے جاتے اس کے خریدنے جانچنے کا ایک طریقہ بھائی ایک ساتھ تین اونٹے خیر تو ہے خیر تو ہے آپ لوگ ایسا کرو گے ذمہ دار ساتھی نیا مجھ میں ایسا کرو تو ہم کو دکھ نہیں ہوتا ہے پرانا ساتھی ایسا کرتا ہے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگ مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہیں اور اس کے جانچنے کا بھی طریقہ ہے مٹکا وغیرہ لیتا ہے تو کیسے جانتے آدمی بولو اس کو اس کو یہ اس سے جانتا ہے کبھی کبھی تم کو تمہاری بیویوں نے مٹکا خریدنے بھیجا ہے تم ایسے مجھے دیکھتے ہو تعجب دنیا سے آئے ہو ایسے دیکھتے ہو تمہاری بیویاں کبھی تم کو مٹکا خریدنے نہیں بھیجتی ہیں بھیجتی ہیں نا تم خریدنے جاتے ہو تو سیدھے بھولے بالے اٹھا کے لے آتے ہو کیا کرتے ہو ارے جانچتے ہو کہ نہیں جانچتے ہو اگر کوئی مٹکے کو ہتوڑی سے جانتے تو بولو مٹکا مٹکا رہے گا بالکل صحابہ کا جو ایمان تھا وہ پیتل اور تانبے کے برتنوں کا سا تھا اللہ نے حالات کی ہتھوڑی بجائی لوہے کی ہتھوڑی ان پر بجائی بھوک انہوں نے بیاس کی پیاس انہوں نے برداشت کی آ کے انہوں نے جھیلے بچے ان کے یتیم ہوئے بیڑا ان کی یتیم ہوئے کاروبار ان کے اجڑے کھیتیاں ان کی ویران ہوئی اللہ تعالیٰ نے حالات کی لوہے کی ہتھوڑی بچا کر ان کے ایمان کو جانچا پڑتا سمجھے نا اللہ جانتا ہے ہم آپ پندرہویں صدی کے مثال ہیں مسلمان ہیں ہمارا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے ہمارا ایمان سے ان مٹی کے برتنوں جیسا ہے خدا ہمیں حالات کی لوبے کی ہتھوڑی سے نہیں جاتے گا ہمیں تو خالی ایسے کیا کرے گا بولو انگلیاں مار مار کے چھوڑ دے گا پکا ہے چار مہینے پکا ہے چلہ پکا ہے تین دن پکا ہے جمع ہوا ہے مقامی کام میں اور اجر دے گا صحابہ کا جان سے اللہ تعالیٰ پندرہ ہاں۔ صدی کے اگر خدا ہم کو صحابہ اللہ کی ہتھوڑی سے بجاوے تو بولو ہم میں سے ایک بھی نٹی کے سب بھاگ جاؤں گے لیکن اللہ جانتا ہے کمزور لوگ ہیں ہماری کمزوری کی ریاض کرتے ہوئے ہم سے کیا چاہا جاتا ہے بھائی ہر سال آدمی چار مہینے لگاؤ ہر سال ہمت نہیں ہوتی ہے ایک سال دوسرے سال لگاؤ جتنی بھی ہمت ہوتی ہے تو ہر تیسرے سال کیا لگا بولو اپنے چار مہینے لگا اور دو سال اپنے مہینے کے تاجن کے ساتھ اپنا چلہ لگاؤ ہر مہینے اپنی پابندی کے ساتھ کیا کرے بولو تین دن ہر ہفتہ مہینے کا ہر ہفتہ تیار ہر مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ پابندی کے ساتھ تین دن لگا اور میرے بھائی سمجھو بات کو پابندی مظلوم ہے اللہ دیتا ہے وہ پابندی پر دیتا ہے جو جذبات میں آ کر دو چار دن کیا پھر چھوڑ دیا بھول گئے پابندی کے بغیر اللہ نہیں دیتا ہے علماء نے کتاب حدیث کی کتابوں میں ہے خیر العمل ما فی معنی بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جاؤں ہاں، بندہ نوازا جاتا ہے ہمیشگی کرنے پر پابندی کرنے پر آدمی جمتا ہے نا تو اللہ جمے ہوئے ہے نا پودے کو کیا دیتا ہے بولو اس کی شاخیں بھی دیتا ہے پتے بھی دیتا ہے پھول بھی دیتا ہے پھل بھی دیتا ہے پھلوں کے اندر رنگ بھی دیتا ہے اور رنگ میں کیا دیتا ہے بولو چاشنی اور مٹھاس بھی دیتا ہے کیوں جمع ہوا ہے جمے ہوئے درخت میں یہ سب چیزیں ہیں جو ساتھی اپنے آپ کو سالانہ اپنی ترتیب پر بھلے چلا ہو تو چلا چار مہینے ہے تو بہتر ہے یہ تو چلے پر اپنے آپ کو مہینے کے تعین کے ساتھ جمع ہر مہینے میں اپنا تیسرا چوتھا ہفتہ جو طے کیا ہے اس ہفتے پر اپنے آپ کو جماوے اور روزانہ کی محنت کے اندر ہے نا ڈھائی گھنٹے گھڑی دیکھ کر لگاویں ان تین باتوں پر اپنے آپ کو گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اس کے امان میں خدا پاک نکھار پیدا کرے گا خدا پاک اس کے ایمان کے درخت کے اندر اخلاق کا پھل اور اخلاق کی مٹھاس اللہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانے بیسوں پچاسوں سینکڑوں آدمیوں کی ہدایت سے اللہ کیا بنا دے گا بولو ذریعہ بنا دے گا ہاں اس کو اللہ ہدایت کا لوگوں کے ذریعہ بنا دے گا اور خدا اس کا کام غیبی نظام سے پورا کرے گا لوگ حیران ہو جائیں گے راجکماروں نے کہا تھا نا یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تبلیغ والے پیسے کہاں سے لاتے ہیں تبلیغ والے ارے یہ اللہ کے نظام کو کیا سمجھے خدا کی برکت کے نظام کو کیا سمجھے ہے نا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے بکرے بکریاں گائے بھینس روزانہ صحیح یہ بکرے بکریاں گیٹے روزانہ یہ قتل کھانے کے اندر اور یہ کھاٹیوں کے ہاتھ کے نیچے کتنے زبا ہوتے ہیں پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ہے نا لیکن آپ دیکھیں گے ہمیشہ ان کے ریوڑ دیکھیں گے کیا دیکھیں گے بولو کیا دیکھیں گے ہاں بھینسوں کا ریوڑ ہے گیٹوں کا ریوڑ ہے بکرے بکریوں کا ریوڑ ہے اور بکری بچے دیتی ہے نا تو ایک یا دو ہے نا اور ذبح ہوتی ہے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے برمقابل مقابل پلے دیتی ایک ساتھ آٹھ دس درجن لیکن قربانی نہیں ہوتی ہیں آپ کو کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا اور نظر نظر آتا ہے کیوں اس کی قربانی نہیں ہے جو چیز قربانی پر کہا آتی ہے نا وہ چیز کیا بن جاتی بولو بابرکت میری جان میرا مال میرا وقت میری صلاحیت ہے نا میری استعداد میری جوانی یہ قربانی کے میرے دوستوں بھائیوں زد میں آ جائے گی اللہ ان تمام چیزوں کے اندر کیا دے دے گا بولو برکتیں دے دے گا اللہ اپنے غیبی نظام کو حرکت میں لائے گا عقل کے خلاف گمان کے خلاف اللہ اپنے بندوق کے ساتھ معاملہ کرے گا آج ہم تبلیغ میں سب لگے ہوئے آپ سوچو آج سے پندرہ بیس سال پہلے ہمارا کیا حال تھا تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہم کو کون پہچانتا تھا ہماری نجی زندگی کا کیا حال تھا ہے نا گھروں کا کیا حال تھا کاروبار کا کیا حال تھا خالی ایک نسبت کی بنیاد پر میرے دبئی پبلک نے ہم کو بہت کچھ دیا حالانکہ جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے جتنی پابندی ہونی چاہیے ویسی پابندی نہیں ہے پھر بھی ہم اپنی نیجی زندگی میں بھی دیکھیں اور اس تھوڑی ٹوٹی پوٹی محنت کے شکل میں جو ماحول بنتا ہے اس ماحول کو بھی آپ دیکھیں پہلا ایسا ماحول جابا کے اندر نہیں تھا ہے نا جیسا ہمارے بزرگوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے ویسا کما ہفتہ میں آپ کرنے والے بنیں گے تو بتاؤ پورے ضلع کے اندر کام دین کے اعتبار سے اتنی زبردست باہر آ جائے گی آپ سوچو ٹوٹا پوٹا کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ کارگزاری ہے جماعتیں بن رہی ہیں اندر ان کی بیر ان کی تین دن کی گچ ہو رہا ہے نا میں پردہ ہے دین ہے تعلیم ہے نمازی ہے آپ سوچو ٹوٹے پھوٹے کر رہے تو بھی جیسا سکھایا جا رہا ہے بچایا جا رہا ہے ویسا نہیں کر رہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی مرضی کا کر رہے ہیں تو بھی یہ نتیجہ ہے تو آپ سوچو جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں ویسے اپنے آپ کو سالانہ ماہانہ اور یومیہ یا ترتیب پر میں آپ اپنے آپ کو لے آئیں گے تو بولو اپنی جاتی زندگیوں سے لے کر اپنے ماحول کے اندر کتنا زبردست چینجنگ اور تبدیلی پیدا ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ماحول کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا پرسوں جو مشورے میں آپ لوگ سنا رہے تھے نا پانچ فیصد نمازی ہیں دس فیصد نمازی ہیں آپ تو سہجتا سے بول رہے ہیں لیکن بھائی ہمارے دلوں پر چھوڑیا کر بہت بوجھ پڑتا ہے اس کو سنتے ہیں مسلمان نماز ہی پڑھے گا اکبر القبائر ہے نماز کا چھوڑنا زینا چوری شراب ہے نا سٹا جوا اس سے بڑا گنا ہے نماز کا چھوڑ دینا اور ہماری گھر گھر کی بلاکوں کی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے محلوں میں پچاس فیصد سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک نماز ہی نہیں بنا پائے شاید کسی نے پچاس فیصد اوپر کہا آٹھ ہلکوں میں اب سوچو کتنی محنت کی ضرورت ہے روزانہ ڈھائی گھنٹے کی کتنی محنت کی ضرورت ہے اس لیے میرے بھائیوں دیکھو اپنی ترتیب بناؤ ہاں آپ میں سے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو برسوں سے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے سالانہ چلائے پر ماہانہ کی ترتیب پر پابند ہیں وہ اپنے آپ کو ملکوں کے لیے پیش کریں ہاں نیت کریں مشورے کی چیزیں کہ ان کو ملکوں میں بھیجنا نہ بھیجنا یہ دوسرے نمبر کی بات ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اندرون بیرون دونوں کے لیے تیار رکھیں مشورے سے ہمارے حضرات بیرون کا کہیں کہ بیرون جامع مشورے سے ہمارے حضرات کے لیے بھی اندرون میں چار مہینے لگانا ہے وہ اندرون میں جامع ہفتہ چار مہینہ لگاویں لیکن سب ساتھی اس کو طے کریں انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ دیکھو میں سب کی تشکیل کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں کھڑا کسی کو نہیں کروں گا جتنے حلقوں کے ساتھی بیٹھے ہیں نا یہ ایک ایک حلقے کا نام دوں گا یہ حلقے اپنی ساری مسجدوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں ایک طرف بیٹھے وہ حلقہ اور وہ حلقے اپنی مسجد وائز حلقے بنا ہو جتنے ساتھی یہاں پر حاضر ہیں ہر ساتھی روزانہ اپنی یومیہ ماہانہ اور سالانہ ترتیب بنا ہو سمجھے نا مہینے میں کون سے ہفتے میں تین دن لگیں گے وہ ہفتہ دوسرا تیسرا چوتھا لکھے ڈھائی گھنٹے صبح میں لگیں گے وہ اپنے وقت کے تعلیم کے ساتھ لکھیں دو ہزار پچیس میں ان کے چار مہینے کون سے مہینے میں لگیں گے رمضان سے پہلے رمضان کے بعد بقرعید سے پہلے بقرعید کے بعد محرم میں بارش میں وہ اپنا مہینہ لکھے سمجھا کس مہینے میں انشاءاللہ چار مہینے میرے لگیں گے میرے چار مہینے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ میری مسجد کی پوری چار مہینے کی جماعت تیار کروں گا چلتی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا سچی گاڑی میں بیٹھ جانے کا بہت سو کو شوق ہوتا ہے اور ایک ایک اپنے بلبوتے پر جماعت تیار کرے چل پھر کر محنت کر کے اپنے ساتھ نئے پرانوں کو لے لیں چار مہینے ان کے صحیح علاقے میں اعمال کے ساتھ لگیں یہ چار مہینے لگا کر جو آئیں گے وہ سب کیا بن جائیں گے بولو میرے مضبوط ہاتھ پیر بن جائیں گے وہ مسیح اور جماعت کا کام روز ٹاپ پر جاتا رہے گا اونچا جاتا رہے گا کیوں کام کرنے والے ہاتھ زیادہ ہے مل جل کر استعمالیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں سمجھے نا کام پر آ جاؤں گے نا تو سارا کھچڑا کچڑا کچرا وچرا سب نکل جائے گا جب کسی پانی نالی کے اندر پانی پانی ٹھہرا ہوا رہتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے بولو سڑان مارتی ہیں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں بدبو پیدا ہو جاتی ہیں جب میرے دوستوں والے کام کرنے والے اپنی قربانیوں کے اندر اسٹاپیج ہو جاتے ہیں تین دن نہیں لگ پاتے ماہانہ سالانہ وقت کی ترتیب نہیں ہے یومیہ میرے بھائیوں محنت کا نظام نہیں ہے تو پھر کیا پیدا ہوتی بولو سڑان کیا پیدا ہوتی ہیں کام کرنے والوں میں سڑان پیدا ہوتی ہیں ہاں میں میں توتو ہوتی ہیں بھائی تباہی ہوتی ہیں اکرامی ہوتی ہے ایک دوسرے کی کھینچا تانی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسد پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کی رائے کی کٹوتی ہوتی ہے تو میرے بھائیوں پھر نیا پرانے کی عزت نہیں کرے گا اور پورا نیا پر نئے پر شفقت نہیں کرے گا کیوں کام نہیں ہو رہا ہے پانی ٹھہرا ہوا ہے اس لیے سڑان مار رہی ہے چلتا پانی کبھی رکتا ہے میرے بھائی اس میں سڑان نہیں آتی ہے ویسے چلتے پانی میں کبھی بدبو نہیں آئے گی جس ہلکے مسجد میں کام ٹھہرا ہوگا نا وہاں یہ ساری کھینچا تانیاں ہوگی یہ نہ ہونے والی ساری باتیں ہوگی کیوں ساتھی قربانیوں کے معیار پر نہیں آپ قربانی پر آ جاؤ ہے نا پلیٹ فارم پر گاڑی رکتی ہے نا پلیٹ فارم پر کوئی ٹرین آ کے رکتی ہے نا تو بہت شور شرابہ ہوتے ہیں پیسنجر اترتے ہیں پیسنجر چڑھتے ہیں چائے بیچنے والے بھجیے بیچنے والے ٹھنڈا گرم بیچنے والے شور شرابا ہو جاتے ہیں پانچ سات منٹ کے لیے پلیٹ فارم پر آپ نے دیکھا ہوگا دوڑ بھاؤ ادم مچ جاتی ہے اور جیسے گاڑی چلتی ہے ایک دم پلیٹ فارم پر کیا ہو جاتا بولو شانتی کیا ہو جاتی بولو شانتی ہو جاتی ہے نا جب میرے بھائیوں قربانی کے ساتھ ساتھی چلتے رہتے ہیں نا شانتی ہو جاتی کوئی شکایت نہیں اور جو قربانی نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ٹانڈیاں کھینچتے ہیں اشانتی ہوتی ہے شکایتیں ہوتی ہیں کیوں پبلک کی گاڑی کھڑی ہے پلیٹ فارم پر چل نہیں رہی پرانے بھی نہیں چل رہے نئے بھی چل نہیں رہے ڈھائی گھنٹے بھی نہیں لگ رہے تین دن بھی نہیں لگ رہے سمجھے نا چلے چار مہینے کی بھی ترتیب نہیں ہے یہ گاڑی تبلیغ کی ٹھہری ہوئی ہے اس لیے شور شرابہ ہے کیا بولو تبلیغ نہیں ہے تبلیغ کے نام پر کیا بولو شور شرابا ہے کہنا سے کون ہے بس تبلیغی حضرات ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے نام ہے خالی تبلیغ کا پوری دنیا کا شور شرا بھیا چلو گے سناٹا ہو جائے گا شانتی ہو جائے گی کسی کو شکایت نہیں رہے گی بولو نہ نئے کو پرانے سے نہ پرانوں کو نیا نئے سے ہر ایک میں ایک دوسرے کی عزت ہوگی ہر ایک میں اکرام کیوں کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہر ایک اپنے کام میں محنت میں لگا ہوا ہے ہر ایک ایک دوسرے کی قدر کر رہا ہے ہر ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھ رہا ہے کسی کو کسی کی برائی اور کمی دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے یہی تو میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز ہے کہ میں آپ اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھنے والے بنے کمیاں دیکھنے والے نہ بنے ہاں گھو کس کے پیٹ میں نہیں ہے بھائی کمی کس کے اندر نہیں ہے ایپ کس کے اندر نہیں ہے سب کے اندر ہوتا ہے اس کو دیکھنا کوئی کمال کی بات نہیں کمال اس میں آپ اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھیں اور کبیاں کب دیکھیں گے جب میں آپ اپنے آپ کو قربانیوں میں ہے نا روز کی قربانی میں ماہانہ قربانی میں سالانہ قربانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں جو سب طے کرتے ہو ان شاء اللہ ارے سب ہے سب سے پہلے ہمارا یہ علی راج پور ہلکا کے ساتھ ہی ہو جائے جائے سب کر بھائی بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جا اب نہ کھڑے ہو اب کوئی بھی ضرور